ہو رہی تھی مثال کیا آئی ہیں خاص طور پر لمبا نے جو اس کے ساتھ بنایا ہے اور جب وہ آگے تو پھر اس کو یہاں اس دنیا میں محسوس کیا جا سکے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ دنیا میں جاتا ہے اور کوئی بھی چیز جو مادیت سے ماورا ہے اس کا محسوس ہونا ذرا باقی ذرائع سے ہو جاتا ہے جیسے ہوا کا گرم اور سرد ہونا کی طرح میں رنگ کو دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عالمی حقیقت سے ہے اور وہ دنیا ایسی ہے جس کو شاہ صاحب رحمت ان احادیث میں ثابت کر رہے ہیں اب اس کے بعد جو گزشتہ بات تھی وہ جمعے کے دن کے متعلق کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن جمعے کا دن جو پیش کیا جائے گا اللہ کے ہاں وہ بہت روشن اور چمکدار ہوگا اور اس کی کچھ بھی وجہ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ ہے کہ اللہ اس دن زیادہ خوش ہوتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے خود اس دن کا انتخاب فرما دیا اس دن نیکی کے اعمال زیادہ ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوس زیادہ پڑھا جاتا ہے یا کاف کی تلاوت کی جاتی ہے یا لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اس میں شامل ہیں جمعے کے دن روزہ رکھنے کی بحث قیم نے میں کی ہے اور جو فکار صرف جمعے کے دن کے روزے کو مخلوق کہتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات سے ڈرے کہ امت بعد میں ان چیزوں کو مستقل عبادت نہ بنا لے اس کی مثال مالکی کہا میں آپ دیکھیں تو وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ شوال میں یہ جو چھ روزے ہیں رمضان کے روزوں کے بعد ان کو متصل برابر رکھنا یعنی کوئی آدمی دو سے شروع کر کے آٹھ شبوال تک یہ چھ روزے رکھ لے مالکی اور خاص طور پر خود امام مالک رحمت اللہ اس سے مخلوق کہتے اور وجہ اس کی یہ نہیں تھی کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ اگر یہ مسلسل روزے رکھتے رہے تو امت کے لیے نہ سمجھنے لگے کہ رمضان کے روزے پینتیس یا چھتیس ہوا کرتے حنفی کو کہا اس کی مثال دیکھتی ہوں تو وہ نماز کے بعد ہر قسم کے تجربے کو مقروب کرا دیتے ہیں حتیٰ کہ تلاوت اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے واجب ہے اور اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اب اس نماز کے فوراً بعد وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے تو مقروب قرار دیتے ہیں اور وجہ اس کی بنیادی طور پر یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں شاید وہ سجدہ تلاوت ہی کیوں نہ ہو لیکن آج ایک شخص کرے گا دو کریں گے چار کریں گے یا ایک ہی آدمی کرے گا اس کی اولاد سے دیکھے گی کہ وہ ایک نماز کے بعد ایک سجدہ بھی کرنا ہوتا ہے تو ہوتے ہوتے یہ دین میں تعلیم کی لاکھ ہو جائے گی اور لوگ اس سجدے کو فرض اور واجب کے درجے میں لے آئیں گے وہ نہیں جانیں گے کہ سجدہ کیا ہے جہاں تک سجدہ تلاوت کے علاوہ سجدے کا تعلق ہے ایک آدمی پر اللہ نے کوئی انعام کیا بے اختیار سجدے میں گر گیا بالکل تھی اس لیے کہ اس نے یہ فیل اپنے قصد اور ارادے سے نہیں کیا اپنے جذبات سے اللہ کے شکر کا جذبہ اس پہ غالب آیا اس نے سجدہ کیا یہ ٹھیک ہے ایک ہے کوئی آدمی اپنی عادت بنا لے کہ دل چاہے یا نہ چاہیے کوئی نام ہے یا نہیں وہ سجدہ کرتا ہے اس سے دعا کرتا ہے ہم بھی کو کہا استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی سجدہ حدیث میں نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقامات پر بے اختیار سجدہ فرمایا ہے یا اس کی یہ تعلیم کرتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے کہ آپ نے دو رکعتیں پڑھی اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بے اختیار شکر کی کیفیت غالب ہوئی اور آپ نے اس سے سجدہ فرما دیا تو یہ بھی ہے کہ کسی انسان پر ایسی کیفیت غالب آ جائے تو وہ اس تجربے کو بھی نماز سے متصل بات بنا کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وقت آ جائے گا جب یہ چیزیں ایسے ہو جائیں گی کہ لوگ اس تجربے کو ضروری سمجھنے لگیں گے مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے جن صورتوں کی تلاوت کا اشار فرماتے تھے ان میں اسلے سجدہ بھی اب والد ساری زندگی ایک نسل سجدہ کر ہے اور سجدہ کر کے اولاد جو ہے اگر ہم یہ سمجھنے لگے کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے چپا کیا کرتے تھے تو یہ دین میں کی ہو جائے اس لیے فکا نے بڑی شدت سے ان تمام راستوں کو بند کیا ہے جس سے کسی کو شبہ بھی گزر سکے کہ یہ دین وجہ یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر دین میں اس طرح کے دروازے کھول دیے جائیں تو اصل دین کچھ سے کچھ ہو جائے گا تعریف ہو جائے گی اور دین میں تبدیلی آ جائے گی حضرت شاہ عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ رابران شاہ نزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ القاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ ان حضرات نے قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا بالکل ٹھیک ٹھاک اقتدار کی راہ کو چلے لوگوں کو سمجھا لیکن جس زمانے میں بر صغیر میں ترجمہ ہو رہا تھا عربوں میں جامع میں ان میں شدید بحث ہوئی تھی کہ ترجمہ کرنا جائز بھی ہے یا ناجائز ہے اور جو لوگ ناجائز سے کہہ رہے تھے ان کے دلائل میں سے ایک دلیل ایسی تھی جس کو علماء نے غور کیا وہ کہتے تھے کہ تم ترجمے کی آج اجازت دے رہے ہو بجائے اس کے لوگ پڑھیں عربی اور اصل چیز کو سمجھیں آج یہ ترجمہ ہو جائے گا آپ فرانسیسی میں اجازت دے رہے ہیں کل سے لوگ جب ترجمہ کریں گے انگلش میں اور انگلش کسی اور زبان میں تو اصل متن کچھ کا کچھ ہوتا ہے اصل بات اللہ نے کچھ کہی فرانسیسی جی زبان میں کچھ اور ہو جائے گا تو پھر جو جواب دینے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا اس کا اس کا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ متن ٹیکس کے علاوہ صرف قرآن کا ترجمانا چاہتا ہے صرف انگلش میں چاپ دیا جائے صرف اردو میں کسی زبان میں یہ جائز نہیں بلکہ اس کے ساتھ اصل وطن بھی چھاپا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان پر ترجمہ کرنا یہ منع کر دیا جائے کہ گناہ کی بات ہے قرآن کریم کا ترجمہ براہ راست کسی بھی زبان میں کرو یہ جائز ہے تو خیر ان کی جیسی بھی تھی لیکن ان لوگوں کو ڈر بنیادی طور پر یہی تھا کہ آج اگر اس کتاب سے ترجمے کی اجازت دے دیں اور لوگوں نے عربی نہ ہوئی ہو تو اصل ٹیکسٹ بدل جائے گا کچھ کا کچھ لوگ کر لیں گے ترجمہ در ترجمہ اس چلی جائے گی تو اسی لیے جمعے کے دن کا مطلقاً روزہ جن کو کہا نے منع کیا تو اسی وجہ سے وہ کہتے تھے جمعے کے دن کی تم اجازت دے دو اور پھر ہوتے ہوتے لوگ جمعے کو خاص کر لیں گے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے یہ بڑے ثواب کی چیز ہے کہ لوگوں میں روایتیں شروع ہو جائیں گی اس لیے انہوں نے کہا کہ اچھا بھی اگر کہ جمعے کو روزہ رکھنا چاہے تو جمعرات کو بھی ساتھ ملا کیا کرے دو دن روزہ رکھا کرے کیونکہ دو روزے جو ہیں بس رکھنے مشکل ہو جائیں گے اور مشکل نہیں بھی ہوں گے کوئی بھی رکھے گا تو انہیں پتا ہوگا کہ دو روزے رکھنے ہیں ایک روزے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اسپیشلٹی نہیں ہے کہ اس کو رکھا جائے اور شریعت نے اس پہ کوئی بھی اجر دینے کا وعدہ کیا ہے تو کچھ بھی ہے بہرحال جمعے کے دن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ اللہ کے یہاں روشن پیش کیا جائے گا تو اس کی وجہ یہ کہ اس کے اتنے اعمال نیکی کے زیادہ ہوتے ہیں اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی حدیث جو ذکر کی یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ذکر کی اور امام غزالی رحمۃ اللہ کے احادیث کے متعلق اصولی بات یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث کے معاملے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی اعتبار ایسی ایسی روایات لاتے ہیں جن کا سرے سے کوئی تذکرہ ہی کوئی وجود ہی اسی کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں غزالی پر تنقید کی ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی وائی تباہی روایتیں نقل کرتے ہیں جن کا حدیث کی کتابوں میں کوئی سرے سے ذکر ملتا ہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت جن لوگوں کو دی تھی ان میں سے ایک تھے اس کے ساتھ ہونے محنت کی اور محنت کرنے کے بعد اس وقت عالم اسلام میں مستنصریہ جو مدرسہ تھا وہ اسی طرح اس کی حیثیت تھی جیسے آج کل کے زمانے میں وہ جامع اظہر کی بات کرے یا آج کل کے زمانے میں وہ کیمبرج اور آکسفورڈ کی بات کرے یا اور کسی یونیورسٹی کی بات کرے وہاں پہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو بالکل جوانی کی حالت میں انہی دنوں میں انہی ان کی زندگی کے ان بہترین سالوں میں حکومت نے خود مدرس مقرر کیا یہ بہت بڑا اعزاز تھا کسی انسان کے لیے امام غزالی رحمت اللہ جب نکلتے تھے تو ان کا جو جبا تھا اس کو اگر زمین پہ نہ لگ جائے اٹھانے کے لیے نوکر اور ان کے طالب علم کے پیچھے چلتے امام غزالی رحمت اللہ کی زندگی کو ایسے اعزاز تھے کہ ان کے ہاتھوں نے ان کے جوتوں کو نہیں چھوا ہر وقت ان کی خدمت ہوتی رہتی تھی اتنا علم اللہ نے دیا تھا اور اس کی وجہ سے بہت موزد تھے بہت زیادہ اعزاز تھا ان کی علم کیا تھا فلسفہ تھا منطق تھی حساب تھا زمین کی پیمائش قسم کی جتنی چیزیں حساب سے متعلق تھیں یہ ساری چیزیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو پورا علم حاصل تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ علم جو ہے وہ یہی جس زمانے میں عربوں میں ابھی علم کی اتنی زیادہ روش نہیں چلی تھی ہندوستان علم کے معاملے میں اس زمانے میں بھی گھومتا صرف دلی میں سہولت کے زمانے میں ایک ہزار مدرسے ایک ہزار چھوٹے اور بڑے سب ملا کے اور سہولت کا حال اپنا یہ تھا کہ ہدایات چاروں حالانکہ جنہوں نے ہدایات پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی جس بات پر اتنی مشکل ہے کہ اسے سمجھنا اور اسے یاد رکھنا ہر بچے کا کام نہیں لیکن ہدایات زبان کتنی چیزیں تھیں جس سے زبان یاد یہ بادشاہ وقت کا حال تھا اور دلی کے متعلق ماڈل نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ حال تھا کہ گھر میں معمولی عورتیں جو کسی کے گھر ملازمہ کے طور پر کام کرنے آتی تھی وہ بھی پوری سپاہی کو جانتی یعنی ان کا درجہ ایسا تھا کہ ان سے چھوٹے موٹے مسائل دریافت کیے جا سکتے تھے حتیٰ کہ یہ ہینٹر جو ہے جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے بنگال اندر یہ لکھا ہے کہ ہندوستان کے ایک صوبے بنگال میں اسی ہزار یہ خود انہوں نے لکھا ہے اور یہ نے انڈیا اور لائبریری جو برٹش لائبریری کے نام سے ہے لندن میں پڑھی اور اسی طرح مسلسل لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اتنی تعلیم تھی اتنا یہ تھا یہ تھا اور پھر ہوتے ہوتے وہ سب چیزیں برباد ہو گئیں وہ سب چیزیں تباہ کی گئی کے بھی تباہ کی گئی حتیٰ کہ پنجاب کے ہے جس پنجاب میں اب بھی ریٹ آف ایجوکیشن شاید بیس فیصد ہو پچیس یہ جتنا بھی آپ سمجھتے ہوں گے ہوگا جتنا بھی لیکن انگریزوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں پنجاب جو تھا اس پچانوے فیصد لوگ پڑھے اور یہ اس دور کے بعد کی بات ہے جب پنجاب میں زمانے میں لوگ یونانی زبان بولتے تھے کیونکہ سکندر اعظم جب آیا تھا تو اس کی فوج یہاں رہ گئی تھی تو اس کی وجہ سے زبان تبدیل ہو گئی تھی یہ خیر قبل مسیح کے واقعات میں سے ہے لیکن پنجاب میں علم اتنا زیادہ تھا کہ لاہور کا یہ جو کالج ہے اس کے پرنسپل اور اور کو انہیں مقرر کیا گیا اس بات پر پنجاب میں ریٹ آف ایجوکیشن کیسے کم کیا جائے پنجاب کو تعلیم سے کیسے محروم کیا جائے تو انہوں نے لمبی کو لاتا یہ بس آپ اتنا کر دیں کہ جتنی بھی گاؤں میں فصل ہوتی ہے کچھ پشتا ہے زمینوں کا اس سے تنخواہ ادا کی جاتی ہے پٹواری کی اور اس سے تنخواہ دیتے ہیں مولوی صاحب کو مسجد میں جو بھی پڑھاتا ہے جو بھی مدرسین پڑھاتے ہیں اور ایک اسکول جو ہوتا ہے اس کی تنخواہ دی جاتی ہے یہ تینوں تنخواہیں آپ اسے سینٹرل گورنمنٹ سے متعلق کر دیں کہ تحقیق سے آ کر یہ تنخواہ وصول کیا کریں یہ ترمیم ایک کر اور سے ایک چیز انہوں نے یہ بھی تجویز گورنمنٹ نے کر دی راستے کچے تھے بارشیں تفریح ہوتی تھی بھی ہوتی ہیں گرمی اس وقت بھی تھی اب بھی تو گاؤں میں انہوں نے لکھا ایکسپریمنٹ کیا ان کا چھ مہینے کے اندر اندر تعلیم کا معیار گرنا شروع ہو جائے گورنمنٹ کو یہ چیز پسند آئی حکومت برطانیہ کو انہوں نے کر دی اور نتیجہ یہ نکلا کہ گاؤں کی جو فصل تھی اس سے ان تینوں کو حصہ ملے گی ممنوع ہو تنخواہ لینے جاتے تنخواہ میں کیش تو اور بھی آسانی تھی کہاں یہ کہ گندم جوار باجرا گلاپ چیزیں جمع ہوں پھر انہیں بیچو پھر مول صاحب کے پاس ہیں ڈائریکٹ جگہ پیسے اب جانے میں دو تین دن لگ جاتے تھے تحصیل ہیڈ کوارٹر جو ہوتا تھا اس جگہ سے ملا کرتی تھی پیسی ہے کوارٹر انگریزوں کے زمانے میں مثلا بندی میں یہ فوارہ چوک تھا اب یہاں سے تنخواہ لینے آتے تھے لوگ چکوال سے جیلن سے مری سے کدھر سے آتے تھے ایک دو چار دن آنے میں لگ گئے جانے میں لگ گئے سستی ہو گئی گھوڑوں کا سفر گزوں کا سفر بسیں تو اس کی یہ ٹرانسپورٹیشن تو نہیں تھی تو نتیجہ یہ مہینے میں آٹھ دس چھٹیاں ہونے لگی ہر مہینے آٹھ دس جو چھٹیاں ہوتی جی، تھیں اس کے بعد جو ریزلٹ آئے ہیں فوری طور پر بچوں کا معیار تعلیم گر گیا اور پھر ہوتے ہوتے اس طرح پنجاب میں تعلیم کا اثر کم کیا گیا تاکہ لوگ اصل سے محروم ہوں اور جتنا شعور تعلیم نے پیدا کیا یہ شعور نہ آئے کیونکہ اگر فوج میں وہی شعور آ جائے لڑنے والے میں جو ایک پڑھے لکھے میں ہوتا ہے تو لڑے کون جان کی وہ کیوں کسی کو مارے وہ بھی اگر آگے سے پہ شروع کر دے کہ صاحب میں کیوں حملہ کروں تو اس میں اور اب جو اکثر انکار کرتا ہے تو اس لیے انگریز بڑی حکمت کے ساتھ کام کرتا تھا کہا گیا کب جائیں گے کب جان چلے گی فضل سے فرمایا بہت دانا اور حکیم لوگ ہیں بہت گہری سوچ کے بعد یہ لوگ کام کرتے ہیں اس کی اتنی آسانی سے اب جانے والے نہیں تو ہوا یہ کہ تعلیم کا معیار ہمیشہ بلند رہا اور تعلیم کا یہ معیار اس وقت اربوں میں بھی نہیں تھا نتیجہ اس کا یہ نکلتا تھا کہ الگ سے لوگ آتے تھے یہاں پڑھنے کے لیے اور تعلیم کو بہت سی چیزوں میں وہ یہاں سے حاصل کر کے جاتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہندوستان میں علماء کی قدر ہے اور بادشاہی نظام تھا بادشاہوں کے پاس پیسہ بھی ملا تھا ایسے ایسے علماء مل جائیں گے جن کی کئی کئی کشتوں نے کبھی نوکری نہیں کی سوائے اس کے کہ حکومت نے کہا کوئی کام ہی نہیں ہے بس بیٹھو لکھو پڑھو اور پڑھاؤ اس کے علاوہ آپ کو کوئی کام نہیں ہے نہ حکومت پہ تنقید کرنا نہ اس معاملے میں آنا بس سیاسی نظام سے آپ کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے اور پڑھتے بڑھاتے یہ چیزیں ہوتی شاہ بل رحمت اللہ نے اس ماحول کو دیکھا تھا ان کے زمانے میں بالکل باتیں تھی تو انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ آسانی سے کر لیا وہاں یہ بحث چلتی رہی کہ ترجمہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ سب چیزیں اصل میں یہ تھیں کہ کسی بھی طرح لوگوں کو بدعات سے روکا جائے اور اہل علم کی قدر بڑھے تو عربوں میں جو مدرسہ تھا تھا اس کا نام غزالی رحمۃ اللہ جب پڑھتے پڑھاتے تھے اس میں اور انہوں نے خوب جب پڑھا لیا تو ان کے دل میں خدش یہ تھی کہ یہ جو چیز ہے پڑھ رہا ہوں یہ علم نہیں وہ جو اللہ کی معرفت ہے اس کی ذات اور صفات کی وہ کوئی اور میدان ہے تو یہ کہہ انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا اور گلداب سے نکل گئے اور زمیش کیا کہ ایک منارہ ہے ابھی بھی وہ قائم غالباً دس سال تک غزالی کو کوئی کام نہیں تھا بس اوپر چلے جاتے تھے اور اس کنارے میں تنہا بیٹھے رہتے پھر بیت المقدس کو چلے گئے وہاں انہوں نے ایک شیخ سے بیعت کی ذکر اذکار کرتے رہے اللہ اللہ کرتے رہے اور دس سال تک ان کا یہ حال تھا کہ فجر سے دو تک بیٹھے رہتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے پھر چلے جاتے تھے اور اس مینارے میں ضروریات زندگی ہوتی تھی تو انہوں نے اپنا یہ جو دور گزارا پھر اس کے بعد میں احساس ہوا کہ اچھا ان اللہ کی معرفت یہ ہے پھر وہ آئے دوبارہ بغداد میں اور پھر انہوں نے بہت کچھ لکھا آیا ظلم لکھی کیمیا سعادت لکھی اور اقتصاد لکھی اور بہت کتابیں امام رضی رحمۃ اللہ نے کی لیکن محدثین کا غلبہ تھا ان سارے دیا عالمی اسلام جو منقسم ہوا ہے اس میں ایک تقسیم بہت سی تقسیمات ہیں مثلاً جو ہے آپ کے لیے ایک طور پہ کیسے منتظم ہوا کہ اسپین کی الگ حکومت بن گئی اور بغداد کی الگ حکومت بن گئی مثلاً اس طرح کی تقسیم ہوا کہ صحابہ رضی اسلام کا دور ہوا کہ تعلیم کا تبا تعلیم کا کیسے تقسیم ہوا ہندوستان کی حکومت ایک تھی اس کو خلافت کے لیے سند آتی تھی بغداد سے بغداد اور اپنی حکومت تھی افغانستان کی اپنی حکومت بہت سی تقسیمات ہیں ان میں سے ایک تقسیم ہندوستان کی یہ ہوئی کہ علمی اعتبار سے وہاں پر غلبہ تھا عربی زبان کی وجہ سے کتاب اور سنت میں وہ لوگ حدیثوں کو پڑھتے تھے بخاری شریف پڑھتے تھے پڑھتے پڑھتے تھے تھے حدیث کتابیں ان ان کی اپنی زبان کے لیے آسان یہاں پر بلب میں عربی اس طرح نہیں تھی جس طرح تو ذاتی مادری زبان تھی ان کو سیکھتا نہیں تھا یہاں لوگوں نے سیکھا اور ان سے بھی اچھا سیکھا اور یہ علوم جب سمرکند پہنچے ہیں اور یہاں پہنچے ہیں تو یہاں پر فلسفے کا حلوہ اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ حکمت کی تہذیب کے اثرات ابھی باقی تھے اور حکمت کی تہذیب بہت بڑی تھی حکمت کوئی چھوٹا تھا نہیں تھا اللہ عالم کیا تھا اپنے زمانے میں لیکن اگر آپ اس کی تہذیب کو دیکھیں تو اس ظلمت کے آثار اب تک پائے جاتے ہیں یہ پورا ایشیا کیا آگے چلے جائیں جاپان اور چین اور یہ یہ جاپان چین جزیرے جاپان کے ہر طرف ہر طرف اور پٹنہ مکمل کرتا اور یہ تو اس زمانے میں ان میں بت پرستی نہیں ہندوؤں کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا ہے تو بت پرستی اس وقت آئی ہے اس لیے بنیادی طور پر تمام مذاہب میں توحید تھی سکھوں کے یہاں بھی توحید تھی سکھوں کے یہاں کبھی بھی خدا کے علاوہ پرستش نہیں کرتے تھے یہ تو بعد میں جب ٹکراؤ پیدا ہوا ہے اور سکھوں میں وہ ان کا ملیٹنٹ جو آ گیا ایک ایک گرو ان کا اور اس نے کہا ہتھیار اٹھاؤ اور حکومت سے لڑو اور یہ کرو اور پھر اور نے ان سے سزا دی رحمت اللہ علیہ نے تو اس وقت سے ہی ان میں رجحان پیدا ہوا پھر ہندوؤں کا اثر جب غالب آیا تو پھر انہوں نے اس چیز کو کرنا شروع کیا ہے کہ انہوں نے بت پرستی شروع کی وہ نشے میں پہلے بت پرستی نہیں وہ کہا نے اس بات کو منع لکھا ہے کہ میں رات میں قرآن کو لٹکایا ہے وہ اسے شدید جرم کرا دے تھے وہ کہتے ہیں قرآن کریم کو محراب نے کسی صورت بھی لٹکایا نہیں جا سکتا کہیں ہوگا کسی زمانے میں لوگوں نے عزت اور احترام کی باتیں قرآن کریم میں جس طرح قانون لگاتے ہیں بہت خوبصورت قرآن لکھ کے لٹکا دیتے تھے تو بخاری عزت سے مخالفت کی انہوں نے کہا آج تم یہ کام کر رہے ہو نا تو جو پہلی سب میں سجدہ کرے گا اگر کسی کے ذہن میں ذرا بھی یہ بات آ گئی جو قرآن کو سجدہ کر رہا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو سجدہ کر رہا ہے انہوں نے سختی سے سے اس بات منع کیا اور روکا آپ دیکھیں ان لوگوں کی نگاہ کہاں تک پہنچتی تھی اس لیے کہ وہ حکمران بھی تھے اور اس لیے بھی کہ وہ قاضی بھی تھے اور اس لیے بھی کہ انہوں نے اپنی رعایا کی دین اور دنیا دونوں کا تحفظ کرنا ہوتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ان میں کوئی ان پڑھ یا جاہل آدمی آ جائے اتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے اتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے اور گزرے شاہ ولی اللہ کے والد ان کے دوست کہتے تھے کہ میں ایک مسئلہ گیا اور میں ان کو سنا رہا تھا ایک کتاب اور ہے کتاب کو دیکھا تو یہ سب کیا ہے مطلب غلط بات کرتے ہمایوں بہت بڑا لکھا آدمی تھا ہمایوں جیسا تو کباب ہی نہیں تھا بابر جیسا بھی تھا بادشاہ لیکن اس نے قرآن پاک کی تفصیل لکھی اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے بیٹی نے کہا میں تفصیل پڑھنا چاہتی ہوں تو اس نے علماء کو بلایا علماء پڑھاتے رہے لیکن بیٹی کو اطمینان نہیں ہوا اس نے والد سے بار بار شکایت کی کہ نہیں یہ وہ کسی کے متعلق کچھ کسی کے متعلق کچھ بڑی علمی باتیں ہیں لمبی تقریر ہے مختصر پڑھاتے ہیں جو بھی ہوگا لیکن آخر بابت نے خود تفصیل لکھی اپنی بیٹی کے لیے کہ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے کہ عام آدمی ان کے سامنے عام بولی صاحب کوئی مفتی کوئی بازی آسانی سے بات نہیں کر سکتا یہ سب ان کی تعلیم کا معیار تھا تو جب پڑھے لکھے ہوتے تھے دین کی حفاظت کرتے تھے تو سمجھتے تھے کہ پبلک کا دین اور دنیا دونوں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بعض مفتیوں نے اورنگزیب اور اللہ کو تجویز لکھ کے بھیجی تو اورنگزیب نے یہ کہہ کے واپس کر دی کہ انہوں نے کیا ایسے مفتی جو دنیا کمانے کے پیچھے بڑھ جائیں میں ان کو بالکل پسند نہیں کرتا اور ان کے صحیح جو معاملہ ہے میں ان لوگوں سے اچھا سمجھتا ہوں میں خود سمجھتا ہوں مجھے کب یہ نافذ کرنا ہے قانون اور میری رعایت کا کیا تھا ان میں سے ایک رمت اگر دیکھنی ہو نا تو واپسیوں میں دیکھنی چاہیے عباسیوں میں برمکی بہت زیادہ بہت زیادہ قریب ہو گئے اور برام کا ایسا خاندان تھا جس خاندان پہ عباس انڈا اعتماد کرتے ان کے وزیر برمکی تھے برمکی خاندان کے خاندان کا نام ہے اس کا وزیر اعظم برمکی تھا جو کچھ وہ کہتے تھے وہی ہوا کرتا تھا اور جس دن برمکیوں نے تجویز پیش کی جس سے حالات بگڑے ہیں بات کہاں سے چلی وہ یہ کہ انہوں نے یہ برمکی جو تھے اصل اصل میں میں آتش پرست ایران میں جب اسلام پھیلا تو یہ خاندان پہلے سے بادشاہوں کے ساتھ چلا تھا مسلمان ہو گئے تو ان کے خون میں بادشاہوں کی خدمت بادشاہوں کی مزاج کو سمجھنا یہ چیزیں تو تھیں انہوں نے یہی چیزیں خلفا کے ساتھ جب کرنا شروع کی تو خلفا سمجھے کہ بالکل ٹھیک ہے یہ خاندان ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے اور ہمیں بتا سکتا ہے کہ پبلک میں اپنا روپ کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے بس کس سے برام کا بڑھنے شروع ہوئے اور ہارون رشید کا دور جب آیا تو پھر ایک موقع ایسا آیا جب اس نے قتل کا حکم دے دیا وزیر اعظم قتل ہوا کتنے ہی قتل ہوئے اس زمانے میں اس کی بنیاد کی جو چیزیں تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ برامکا نے ہارون رشید کو کہا کہ اگر بیت اللہ کے لیے ہو سکے تو آپ اس کا دروازہ کھولتے جو جاتا ہے اس کے دل میں انتخاب ہوتا ہے کہ دروازہ کھلے اندر کیا اندر بھی جھانک کے دیکھ لوں اندر جا کے نماز پڑھ لوں ہر مسلمان کی ہوتی ہے تو آپ اس کا دروازہ کھولتے اور دروازہ کھول کے اس میں آگ جلا انگیٹھی چلتی رہے ہر وقت اور کشتو دار لکڑیاں تاکہ بیت اللہ میں میں مطاف طواف کرنے والوں کے خوشبو کے دروازے سے آتے اس نے سن تو نہیں یہ بات لیکن دیکھو یہ حکمرانوں کی بیدار مرضی کیسی تھی غصے میں بھر گیا جب تنہا ہوا تو اس نے اپنے لوگوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرستی دوبارہ شروع کر دی جائے اور بیت اللہ کی بجائے آپ کا کا کیا جائے کیونکہ انہیں اپنے باپ دادا مذہب یاد آ رہا ہے اور مجھے اس طرح پٹی پڑھا رہے ہیں کہ وہاں پر آگ رکھ دی جائے تاکہ اگلی نسل جو آئے وہ اسلام میں آگ کے طبق کو داخل کر دے اس نے کہا خدا کی قسم میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا اس سے برآمدہ سے اور بھی اسباب آتے ہیں تاریخ میں لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو گئی کہ اس اور مکیوں کا زوال شروع ہوا کیونکہ حکمران جانتے تھے کہ کس طرح چیزیں آیا کرتی ہیں دین میں داخل ہو جایا کرتی ہیں اس لیے یہ کہانی جو بھی مبارک کی ہیں انہوں نے محراب میں قرآن کو لٹکانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا اس طرح تو قرآن کو سجدہ کرنے لگیں گے ٹھیک اب یہی کیفیت سکھوں کی پوری دنیا میں ہے کہ جہاں چلے جائیں وہ گرنتھ کو سجدہ کر ان میں بھی شک نہیں بدھسٹ کے ان میں بھی شک نہیں تھا علم تھا توحید تھی خدا کی ہر ایک مذہب میں بھی اصل میں توحید میں ابھی ہیں سکے جن میں توحید تھی تو یہ سب چیزیں اس لیے تھی کہ دین کو کسی طرح باہر کی جو چیزیں آ رہی ہیں ان سے بچایا جائے امام غزالی اللہ کو آخری عمر میں پہنچ کر یہ احساس ہوا کہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اب یہ دین کی تقسیم جو ہم عرض کر رہے ہیں نا اس طرح ہوئی کہ ان علاقوں میں بدھسٹ زیادہ تھے افغانستان میں سمرکن میں بلک میں بخارا میں اب تک یہ جو توڑے گئے ہیں یہ اتنے بڑے تھے کہ بدھسٹ سمجھتے تھے کہ کہیں دنیا میں ایسے بڑے خدا نہیں بنائے گئے پانچ جگہ کے حج کرتے تھے ہندو ان میں سے ایک حج جو تھا ان کا ٹکسلا میں ہوتا تھا دوسرا حج چکوال میں ہوتا تھا تیسرا حج ملتان میں ہوتا تھا چوتھا کے حج جو مناتے تھے یہ وہاں پر جا کر مناتے تھے افغانستان میں اور پانچواں بنارس میں ہوا کرتا تھا ہندو سال میں پانچ مرتبہ یہاں حاضری دیتے تھے احرام باندھتے تھے سونا چاندی نظر نیاز ہندوؤں کو پیش کرتے تھے اسی لیے ملتان کا بڑا مقام اور ادھر یہ بڑا مقام تھا فلسفہ تھا یہاں زیادہ تو پٹھانوں نے ترکمانوں نے ان لوگوں نے جو دین کو پڑھا تو ان کے ذہن میں فلسفہ تھا علت تھی بحث تھی یہ کیوں ہے ایسے کیوں ہے اس کے پیچھے کیا ہے یہ ہے اس کے مقابلے میں عربوں میں یہ نہیں تھا حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات قرآن میں آیا اللہ نے کہا بس بات سے نہ نہ اب تک تک میں اس وقت تو اس لیے دین یہ جو آیا نا ادھر سے سے سے ہمارے یہاں ہنفیوں میں جو زیادہ چیزیں آئی ہیں اس پر عقل کا بلبا زیادہ ہے اور ادھر سے جو آیا اس پر نقل کا بلبا زیادہ ہے کہ حدیث میں ہی آ گیا لہٰذا یہ کام کر رہے ہیں یہ کہیں کے بعد حدیث ہے یہ نبی حدیث میں تو آیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا اس کی ایک موٹی سی مثال آپ سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز پر اس کا اس کا بیانہ دینا سائی دینا پیسے دینا یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ چیز موجود نہ ہو یعنی قبضہ آپ کا پورا ہے پھر آپ پیسے دے سکتے ہیں پہلے آپ پیسے نہیں دے سکتے حدیث نے صاف منع ہے اب کیا کریں ایک آدمی جاتا ہے مثلا بازار میں جوتا بنوانے وہ کہتا ہے جی جوتا وہ کہتا ہے ایک ہزار کا بنا کے دوں گا یہ کہتا ہے جی دو سو روپے رکھ لو اور آٹھ سو میں جوتا لوں گا تو دے دوں گا یہ تعامل ہے اب وہ آدمی جوتا بنا دے اور یہ دو سو روپے دینے کے بعد نہ آئے کسی اور شاید چلا جائے اس کا تو نقصان ہو گیا اس سے جوتا کون کسی کے خریدے گا اور اگر وہ دو سو روپے لے کے بھاگ جائے اور یہ آ جائے جوتا لینے اور آدمی نہ ملے تو پھر کیا ہو اس لیے ہر وہ معاملہ ہر وہ خرید و فروخت جس میں دھوکے کا کچھ بھی انتر پایا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کر یہ بات ہو گئی ادب اس کی بات کے قائد سے اسی لیے آئی میں حدیث اسی کا فتوا اب بھی دیتے ہیں لیکن اب وہ فتوا چل کہاں سکتا ہے اب تو زمانے میں تجارت آپ جانتے ہی ہیں کیسی ہو گئی کہ یہاں سے ایک ٹی وی بنوا دی اتنے لاکھ کا اتنے کروڑ ڈالر کا اتنے لاکھ کا مال بھیج دو اتنے کروڑ روپے کا وہ وہاں سے تیل بھیج رہا ہے چپ پینٹ لگ کے کہتے ہیں باقی پیسے جمع کراؤ گے اب تو تجارت ایسے ہونے لگی نا اس لیے ان کے پاس کوئی اس کا اب مخرج نہیں رہا کہ اس مسئلے کو حل کیسے کریں امام محمد رحمت اللہ علیہ فتوا دیتے رہے اور پھر امام محمد رحمت اللہ علیہ جب ایران آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا پورے معاشرے میں بانگی اعتماد کی بنیاد پر خرید و فروخت کسی طرح ہوتی لوگ پیسے دے جاتے ہیں آدمی ان کے پیسوں کا احترام کرتا ہے چیز بنا دیتا ہے لوگ بھی آ کے چیز خرید کے لے جاتے ہیں جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو انہوں نے کہا یہ جائے اس لیے کہ لوگوں کا تعامل یہ ہے اور لوگ ایک دوسرے کے اعتبار کرتے ہیں تو آپ دیکھا آپ نے وہ بظاہر حدیث سے ہٹے ہیں لیکن انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منع کیا تھا کہ نقصان نہ ہو جائے یا نقصان نہیں ہوتا ساری شہر والی اس طرح کے عمل کرنے کے عادی ہیں لہٰذا یہ درست ہے اس طرح کام کر لیا کرو کوئی حرج نہیں ہے اس میں تو حدیث جب وہاں سے آتی ہے بغداد سے عراق سے کی سے وہ لفظوں پہ اٹ جاتے ہیں لفظ ہی آیا لہٰذا یہی کرنا ہے یہ کہتے ہیں اس کی روح کی تو دیکھو اس میں کیا چیز ہے آپ اس کو سینس کو سمجھ کے پھر اس کے مطابق کام کیا جائے یہ تقسیم ہوئی بہت بڑی تو امام بزاری رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے یہ چیزیں پڑھ لی تھی فلسفہ اور یہ چیزیں لیکن جو حدیث نے پڑھی چاہیے تھی نہیں پڑھی انہوں نے عمر کے پھر آخری دو سال جب بالکل وفات کے قریب پہنچ گئے تھے تو انہوں نے ایک آدمی کو گھر پہ رکھا اور پھر اس نے بخاری شریف پڑھی امام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں اتنے پیچھے رہ گئے کہ حدیث کی تعلیم بالکل عمر کے آخر پہ آدمی تھی اور وہ بھی کسی کو گھر رکھ لیا بڑھاپا ہو گیا تھا پڑھتے سنتے رہے اس لیے ابن تعمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو تنقید کی ہے اور اس پر جو حواشی لکھے گئے ہیں آیا العلوم پہ دیگر کتابوں پہ اس سے کتنی جگہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہمیں نہیں ملی یہ حدیث ہمیں نہیں ملی زبیدی نے حاشیے لکھی زبیدی بلگرام کے تھے ہندوستان میں اور ہندوستانی تھے بلگرامی تھے اور بہت بڑا خاندان تھا یہاں سے وہ حدیث پڑھنے چلے گئے تھے یمن اور یمن جا کر زبید میں رہ کے انہوں نے حدیث پڑھی پھر واپس آئے پھر واپس گئے اور پھر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور تاجر الروس کی انہوں نے کتاب لکھی ہے لغت میں عربی لغت میں ڈکشنری ایسی لکھی کہ ہندوستان کی سرزمین نے جتنے لوگ پیدا کیے ہیں ان میں بڑا ممتاز مقام ہے ان کا شاہ اللہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت عثمانی خلافت نے خط لکھا کہ حضرت آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں آ کر ہمیں یہ اپنی کتاب کی اجازت دیں صنعت دیں آپ ہمیں تھوڑا سا حصہ اس کا پڑھا دیں تو زبیدی اللہ علیہ کے کیوں نہیں کہ الگ وجہ ہے لیکن عثمانی مراکش کے اور بڑے بڑے دور کے لوگ انہیں سب لکھتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں یہ سب چیزیں کیا تھی علم کی قدر اور تھی تو زبیدی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفریح کی ایاز کی آیا اردو کی تقریب میں انہوں نے لکھا ہے یہ حدیث نہیں ملی یہ حدیث نہیں ملی اب یہاں سے شاہ صاحب رحمت اللہ نے جو حدیث لکھی ہے حضرت یہ شاہ جمدہ رحمت اللہ کے حوالے سے یہ ملی نہیں ہے ہمیں لیکن وہ حدیث آئے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا ذکر کیا کہ یہ قیامت کے دن لائی جائے گی ایک ایسی بوڑھی عورت کی شکل میں کہ جو دنیا ہے جس کی محبت سے اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے یہ قیامت میں لائی جائے گی اور اس کے کے بال تک پک گئے ہوں گے یعنی سفید بال ہوں گے جو سیاہ بالوں میں ملے اور دنیا لائی جائے گی اور اس کی آنکھیں بالکل نیلی ہو جائیں گی اور دانت اس کے پھٹے ہوئے ہوں گے یعنی کھلے دانتوں والی اور وہ نہایت ہوگی اور لوگوں کو جھانک کر دیکھے گی اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے حدیث میں بقول امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے جو الفاظ آئے ہیں شم کا زر کا ان یا مشب کا خل کو ایسی عورت لائی جائے گی جو بہت بد شکل جس کے بال سفید اور سیاہ دونوں ملے ہوں گے اس کے دانت بری طرح بدلے ہوں گے اور بہت ہی بری شکل میں اور ان سے بھی پوچھا جائے گا حضرت سے تو اتنا لکھ کے مطلب میں چھوڑ دیا اس حدیث کو پورا کر لیتے ہیں کہ دنیا میں سے پوچھا جائے گا لوگوں سے پوچھا جائے گا دنیا کے متعلق کہ تم کیا کہتے ہو یہ کیا چیز ہے تو وہ کہیں گے اللہ کی بنا ہم مانگتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کیا ہے یہ گڑیا اور یہ بد عورت کون ہے انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ دنیا ہے جس کی خاطر تم آپس میں لڑتے تھے تم آپس میں رشتوں کو توڑتے تھے تم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت مطلب کرتے تھے اور پھر اس دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور دنیا چیخے گی اور یہ کہ میرے میرے رب جو پیچھے چلنے والے تھے میرے پیروکار کہاں تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس دنیا کے ساتھ ان کو بھی اسی کے ساتھ بھیج دو جو کی کچھ کرتے تھے جو پیچھے چلتے دنیا جس چیز کا نام ہے وہ حقیقت میں اللہ سے غفلت کا نام ہے بس اتنی بات دنیا ان چیزوں کا نام نہیں ہے جن سے ہم دنیا سمجھے بیٹھے ہیں معلوم رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی تشریح کی ہے ان کا چیز دنیا قافظ دنیا کس چیز کا نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے نئے کماشو یہ جو کپڑا روٹی کھانا پینا دنیا کے اخباب سامان دیکھتے ہیں اور جو سونا چاندی ہے اور اولاد ہے دنیا اس چیز کا نام نہیں دنیا نام ہے اللہ سے غفلت ایک آدمی کے پاس بہت کچھ ہے اللہ نے ہر طرح سے اسے نوازا ہے وہ اپنی نماز پوری کرتا ہے اپنی زکات دیتا ہے اس کا اللہ تعلق درست ہے مال میں جو چیزیں اللہ نے اس کا حق رکھی ہیں وہ ادا کرتا ہے اپنی اولاد کی تربیت سے غافل نہیں ہے اپنے گھر والوں کے حقوق سے غافل نہیں ہے تو وہ آدمی دنیا میں نہیں پڑھے اس لیے کہ اس دنیا کو پیسے کو سونے چاندی کو اس نے اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کیا حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں اور مشکات میں بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ خیر اور اس کے بعد شر آ جائے تو ایک آدمی نے سوال کیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول کیا خیر کے بعد بھی شر آتی ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے زمین کی طرف دیکھنے لگے سر جھکا لیا اور ہم سمجھے کہ اب آپ پر وہی نازل ہو جائے گی پھر آپ نے سر اٹھایا اور اور اسی کا گویا کا اظہار فرمایا اس کے سوال سے کسی اچھا سوال پوچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ لوگ جو اچھے سوال پوچھتے تھے تو ان کو ابھارتے تھے صحیح طرح جواب دیتے تھے تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے اور جو نہیں جواب ہوتا تھا جس کے لیے یہ ضرورت ہوتی تھی کہ اللہ یہ بارے میں بے کرے وہاں ہم کبھی دیتے تھے کہ میرے پاس ابھی نہیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے گا تو تمہیں بتائیں گے کیا دیتے تھے کہ صبر کرو یا فرما دیتے تھے کہ اس کا جواب نہیں ہے الغرض سائل کو مطمئن کرنا یہ اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا سنت اور ان کا طریقہ تھا تو آپ نے سر جھکایا سوچتے رہے سوچتے رہے پھر سر اٹھایا اور گویا اس کو اپریشیٹ کیا اس سوال پہ تم نے اچھا سوال پوچھا ہے اور آپ نے بتایا کہ دیکھو تم سچ کہتے ہو خیر کے بعد شر نہیں آتی لیکن جب انسان اپنے حالات کو بدلتا ہے اس کا مقوم یہ ہے کہ انسان جب مال کو ان ذرائع سے کماتا ہے جن ذرائع کو اللہ نے درست کرا نہیں دیا اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اس طرح کی حدیث آتی ہے تو پھر وہ انسان صحیح ہٹ جاتا ہے دنیا جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے جو چیز اللہ سے غافل کر دینے والی ہے وہ اس کی دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ایسے لباس آئے جو ہزاروں دینار میں اس زمانے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے کوئی بھی برا نہیں منایا بادشاہوں نے لباس بھیجا آپ نے پہن دیا کوئی برا نہیں منایا اور ایک مرتبہ ایسے ہوا جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے پردے لگا دیے تھے بہت خوبصورت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرمایا ان پردوں کو ہٹا دو یہ میری نماز میں پلٹ ڈالتے ہیں توجہ ادھر لگ جاتے ہیں رضا برابر جو چیز حالانکہ نبوت کا جو منصب ہے وہ اپنا ہی منصب ہے وہ جانتے تھے کہ کتنا کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو زیادہ قریب ہو جاتا ہے اللہ کے احتیاط میں زیادہ کرنی پڑتی ہے بادشاہوں کا قرب کوئی معمولی چیز ہے اس لیے وہاں پر دنیا اس کو قرار دے دیا گیا کہ نہیں ایسے پردے نہ لگاؤ جس سے یہ چیزیں ہو جائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اور عادت شریفہ یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں جب گھر پہنچتے تھے تو سب سے پہلے ہمارے یہاں سے تو میں نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو نہلایا دلایا اور تیار کیا اور گھر میں پردے لگا دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے پردوں کو میرے گھر میں دیکھا اور آفس تشریف تو میں بچوں کو لے کے حاضر ہوئی اور میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تو آپ نے کہا مالی والی دنیا میرا اور دنیا کا کیا کام ہے مالی والی رقم میرا اور اتنے رنگین اتنے نقش والے پردے چیزوں کا کیا کام ہے تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے لیے اس مقام کی مناسبت سے ذرا ایسی محسوس ہوئی فوراً معاف کیا کہ ایسے نہیں کرنا تو دنیا جس چیز کا نام ہے وہ اصل میں اللہ سے غفلت کا نام ہے بس اللہ نے جس چیز غافل کرتی ہے چاہے وہ اولاد ہے اور چاہے اس کی نوکری ہے اور چاہے اس کا پیسہ ہے اور چاہے وہ اس کی تعلیم ہے اور چاہے وہ اس کی تدریس ہے اور چاہے وہ قرآن ہی ہے جو اللہ سے غافل کرتا ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ دینے کا حکم قرآن کیسے اللہ سے غافل کرتا ہے تراویح میں اجرت کے طے کر لینا کہ تمہارے یہاں قرآن کریم سنائیں گے تو تم مجھے اتنے پیسے دے دینا یہ اللہ سے غفلت کا نام ہے نا تو اس چھوڑ دے چیز کو قرآن کریم پہ اجرت کا دینا یہ منع لکھا ہے ہم کی بہانے اور آپ کو بھی جائیں ان عرب ممالک میں جہاں پر وہابیت کا اثر نہیں ہے یعنی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا اثر نہیں ہے تو ایسے اسلامی ممالک بھی مل جائیں گے جہاں پر قبرستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ گناہ گار آدمی آتا ہے جمعے میں عید میں کسی دن کے دلو والدین کی قبر ہے چلے فاتحہ پڑھائیں جا کے دعا کر لیں تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا اور کہے گا کہ کس کی قبر ہے کہتا ہے والد کی اس کی اس کی تو وہ تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے نا اسے کہیں گے دو قرآن لے لو ایک قرآن اپنے والد کے لیے لے لو میں نے پڑھا ہے لاؤ گئے وہ کہتے جس دن کا اسے دے گا وہ کہے گا یہ قرآن میں ہمارے والد کو بخشا اب وہ پڑھا ہے نہیں پڑھا کیا کیا اس نے کیا نہیں کیا لیکن وہ خوش ہے کہ ایک والد کو قرآن پورا پڑھا پڑھایا مل گیا یہ قرآن کا بیچنا ہے کہ دنیا اس لیے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا سے بچے باقی جتنی بھی چیزیں وہ چیزیں حضرت رضی اللہ نے بہت اچھی بات کروائی جب پیسے آئے بہت زیادہ اور اتنی دولت آئی اتنا مال آیا کہ میں ڈھیر ایران پتا ہوا اور اتنی دولت کبھی بھی نہیں آئی لائے عبد عنہ اور تو کہ اگر یہ اچھی چیز ہے تو مجھ سے یہ دو پہلے اور اگر یہ اور آزمائش ہے تو میں کیا بنے پھر یہ علی اتنا کچھ کیسے آ گیا یہ سب چیز ابھی حکومت اسلام دیکھو ایک ایک بات سے ان کی دانائی اور حکمت بکتی تھی فرمانے لگے کہ ان لوگوں کو امانت دار ہونا دیکھو میرے دوستوں فوج کا اتنے امین ہیں کہ ایک سوئی کے برابر چیز بھی ملی ہے انہوں نے غنیمت میں بھیج دی اپنے باپ کچھ نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا امیر مومنین ان کے امانت دار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ امانت دار ہیں اگر آپ قیانت کرنے والے ہوتے تو آپ کی فوج اتنی اچھی نہ ہوتی بالکل درست اس لیے کہ بڑوں کا اثر چھوٹوں کا پڑتا ہے خاندان کا بڑا جس چیز کا انتخاب کرتا ہے اس کا اثر نام ہمارا رعایا پر پڑتا ہے حکمران جو کچھ کرتے ہیں اس کا اثر اچھے ہوں یا برے پبلک پہ ضرور پڑتا ہے حضرت عمر بن اللہ علیہ اور سلیمان کے متعلق لکھا ہے نے ابن کثیر نے بھی کہ سلیمان جو تھا اس کی اپنی حکومت میں بہت شوق تھا رنگین مزاج آدمی تھا تو اس کے زمانے میں لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے پوچھتے تھے کہ سناؤ کتنی زمین لے لی سناؤ کتنے مکان بنا دیے کتنی شادیاں کر لی کتنی باندیاں سوارے آئے ہیں اور مورکین کہتے ہیں کہ بن عبد العزیز رحمۃ اللہ جب دور آیا تو پھر ہم نے سنا آپس میں ایک سے کہتے تھے کہ کتنا قرآن پڑھتے ہو درجت پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو اور آپ کو کتنی بات کرتے ہو تو ہم نے کہا اوپر کی حکمران کے تبدیل ہونے سے عوام پر یہ اثرات پڑتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا تو ایک باندھی غلام اپنے آقا سے کہنے لگا کہ افسوس امیر مومین کا انتقال ہو گیا تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے کہا تمہیں کیا خبر ہے اور پھر اس نے دو تین سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ حکمران اچھے آ گئے اس نے کہا آج سے دو تین سال پہلے تم نے یہ بات کہی تھی آج تم یہ بات کر رہے اس میں کیسے خبر ہے اس نے کہا وہ جو اس دن بات کہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنی بکریوں کو بچاتا تھا بھیڑیوں سے تو بھیڑیا گزرا اور بکریوں کو اس سے کچھ نہیں کہا تو میں سمجھ گیا وقت بدل گیا اور اب آج شام کو جب میں واپس آ رہا تھا تو ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور بکری اٹھا کر لے گیا تو میں سمجھ گیا کہ حکمران بدل گیا وہ آدمی جب میں نے تاریخ نوٹ کر دی اور جب میں پھر شام آیا دمشق تو میں نے پوچھا ہوں رحمۃ اللہ کے انتقال کیا ہوا ہے اس تاریخ سے ایک دن پہلے ہی انتقال ہوا تھا خلافت کے لیے کیونکہ میں سمجھ گیا کہ جو کچھ حکمران آتے ہیں اس کا اثر لوگوں پر پڑتا ہے لوگوں کی طبیعتیں ویسی ہو جاتی ہیں اور ان سب چیزوں کی اصل وہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج میں گیا تو میرے سامنے تین پیالے رکھے گئے ایک شہد کا تھا ایک دودھ کا تھا اور ایک شراب کا اور مجھے کہا گیا کہ تینوں میں سے کوئی چیز بے امتحان تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دودھ والا پیالہ چن لیا تو جبریل امین نے شراب کے پیالے کی طرف اشارہ کیا اس کے بعد اللہ کے رسول اگر آپ شراب کا انتخاب کر لیتے نا لبغت امت کو آپ کی پوری امت گمراہ ہو نبی کے انتخاب سے پوری امت پر اتنا اثر پڑتا کہ فرمایا پوری امت آپ کی گمراہ ہو جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چن لیا تھا تو دودھ کا اثر یہ پڑا کہ علم آ گیا ہوں اسی لیے امت کا عروج علم سے ہوا اور امت کا زوال علم چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوا علم میں جب ترقی کی مسلمانوں نے تو عروج ملتا چلا گیا اور علم کو دودھ کو جب چھوڑ دیا تو بچے کی جو اصل غذا تھی دودھ ملنا بند ہو گئی بچے کی پرورش بھی بند ہو گئی بچے کا بھی بڑھنا بند ہو گیا تو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب ایسے تھا کہ اس کا اثر ایسے ہوا تو اس طرح ہوا کرتا ہے کہ جو شخص جس چیز کو چنتا ہے چھوٹوں پر کا اثر ہوتا ہے تو جو لوگ دنیا کو چنتے ہیں پھر اس کے اثرات خاندان پہ آگے تک مرتب ہوتے ہیں اور جو لوگ اللہ سے غفلت سے بچتے ہیں اور دنیا نہیں رہتے ہیں کام یہی کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں مار ہے پیسہ حضرت عمر رضی اللہ کی جو بات تھی نا اتنے ایماندار ہیں رضی اللہ اتنے ایماندار اس طرح سے ہیں کہ آپ خود اتنے ایماندار آپ خود اتنے اچھے کسی وجہ سے آپ کی رعایت اتنی اچھی ہے پھر عمر رضی اللہ نے مال کو تقسیم کیا اور پھر ایک بات فرمائی جو اصل میں بتانی تھی انہوں نے کہا کہ اللہ آپ نے کہا کہ من النساء ہم نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے عورتوں کی محبت بچوں کی محبت لان کی اور اور سونے اور چاندی کے ذخائر کی یعنی بینک بیلنس یہ وہ ان چیزوں کی تو اللہ جب آپ نے کی محبت ہمارے دل میں رکھ دی ہے تو ہم اس محبت کو نکال نہیں سکتے بس میرے رب اتنا کر دے کہ یہ محبت مجھے تیرے دین پر عمل کرنے میں فائدہ دے یعنی یہ چیزیں ہوں اور میں ان کے ساتھ ساتھ دین پہ عمل کرتا رہوں اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر دین پہ عمل کرنے میں بھی دشواری ہوگی ایک آدمی ہے اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے وہ اچھی طرح خدا کی عبادت کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے ایک ہے اس کے پاس ہے اور خدا کی عبادت سے غافل ہے کہ اس کی دنیا ہے جس سے لے جا رہی ہے شاہد اللہ جس چیز بتانا چاہتے ہیں یہاں پہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جو قیامت میں ایک عورت کی بد شکل عورت کی صورت میں سامنے آئے گی اب یہ دنیا کوئی اس کی چیز نہیں ہے جس سے ہم چھو لیں اس کی کوئی شکل و صورت ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن قیامت میں جب آئے گی وہ گڑیا تو وہ اس کی ایک شکل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ شکل ایسی ہے تو بتاتے ہیں کہ عالمی مثال میں ان چیزوں کی شکل ایسی ہے اب یہاں پر یہ عالمی نے روایت جیسی بھی ہے غزالی نے جہاں سے بھیجی ہوگی لیکن حقیقت اس کی یہ بھی ہے کہ دنیا کو عورت سے تشویش دی گئی رضی اللہ کی امیر رومنی رضی اللہ کی آخری زندگی کا جو آخری حصہ تھا اس نے جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بار ان کو دیکھا کہ وہ روتے رہتے تھے ان پر بہت غلبہ ہو گیا تھا رونے کا اور یہ ہو جاتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں گے عمر کے آخری حصے میں رونے کا غلبہ ہو جاتا ہے روتے رہتے ہیں بیٹھ کے کوئی نہیں جانتا کیوں بس ہر ایک کی اپنی اپنی حالت ہوتی ہے کہ کوئی کیوں رو رہا ہے یہ علامہ اقبال سے ہو گیا ہے بہت زیادہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے جب کی سوانح لکھی ہے اس نے لکھا ہے کہ والد ہر وقت روتے رہتے تھے ہر وقت یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں گیا تو وہ تولیا جو تھا بھگو بھیگا ہوا ایسا کہ نچوڑنے کے بعد اتنا ہو رہے تھے اور سرخ ہو رہا تھا ان کا چہرہ ویسے بھی کشمیری تھے دو تو سرخی تھی لیکن سرخ ہو رہا تھا چہرہ اور مجھ سے کہنے لگے کہ وہاں روم ابھی گئے ہیں ذرا انہیں بلانا تو میں باہر نکل کے دیکھتا رہا کہ کس گلی میں کہاں تو انہوں نے کہا مولانا ابھی تو یہاں سے یہ گئے ہیں یہ ہوا کرتا ہے کبھی کبھی کہ عالم مثال اور عالم ارواح کا جو دروازہ کھلتا ہے نا تو روح کبھی کبھی یا تو انسان کی صورت میں آ جاتی ہے اور یا روح کے ساتھ انسان کا تعلق اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ انسان اس چیز کو دیکھنے لگتا ہے اور اس سے بھی لذیذ تر چیز کبھی کسی کو پیش آتی ہے اور وہ یہ کہ باطن جب صاف ہونا شروع ہو جائے نا تو کبھی کبھی جس سے آدمی متاثر ہوتا ہے اس کی شخصیت اپنی شخصیت پہ غالب ہے چند لمحوں کے لیے آدمی سوچتا کہ بن گیا بدن معاذ اللہ کسی کو ڈاکے کی عادت پڑ جائے تو اندر میلا ہونا شروع ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی اتنا وہ ڈاکو ساری ہو جاتا ہے جو اس کے ذہن میں ڈاکے کی ایک کیفیت ہے جو ڈاکو فرق کر لو کوئی بھی نام لے لو گلا ڈاکو بڑا مشہور تھا تو وہ سمجھتا ہے ڈاکو بن گیا اور مجھ میں کوئی چیزیں آ گئی اسی طرح نیکی کے کام میں بھی ہوا کرتا ہے کہ نیکی اور تقوا انسان پہ غالب آ جائے تو کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا ہے جو خود ہی اپنا پیٹ بن گیا ہے حضرت کے روح آ گئی ہے غلبہ ہو گیا ہے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو عالم روحانی کے اچھے تعلق رکھتی ہیں ان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے آدمی کی سمجھ میں نہ آئے تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ ہوتا ہے اور بہت جگہ پہ ہوتا ہے حتیٰ کے کافروں کے ساتھ معاذ اللہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ان پہ کوئی چیز غالب آ جاتی ہے شاہ سات احمد اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عالم مثال میں ایسے ہوا کرتا ہے اس سے انہوں یہ حدیث دلیل کے طور پہ پیش کی اگلی ہے دیکھیے میں شاہ صاحب احمد اللہ علیہ اسامہ اللہ عنہ کی روایت لا ہیں انہوں نے روایت کا ذکر نہیں کیا پھر یہ فرمایا کہ حال تعاون فیصل وہ چیز دیکھتی ہو جو کہ میں دیکھتا ہوں فہمی لارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میرے کو کتنے برس رہے ہیں کہاں برس رہے ہیں تمہارے گھروں کے درمیان اور ایسے برس رہے ہیں جس طرح کے بارش برسا کرتی ہے اس طرح کتنے اور آزمائشیں برس رہی آزمائشیں تمہارے اندر آ رہی ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ کی اصل میں یہ روایت ہے جو مشکات میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آسام کا لفظ آتا ہے اس پہ آسام عربی میں کہتے ہیں ایسی ایسی بنا کو ایسی ایسی عمارت کو جس کا چھت جو ہے وہ مربع ہو یا مثبتی کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ایسی عمارتیں اور خزرج نے بنائی اور اس سے پہلے لوگ جو گھر تھے وہ گول بنایا کرتے تھے اب بھی دنیا میں یہ چین آپ کو مل جائے گا کہ لوگ اپنے گھروں کو گول بناتے ہیں یہاں بارہ میں اندر چلے جائیں آبادی میں تو پتا نہیں کون ہے مگر اپنے گھر گول بنائے ہوئے ہیں کمرے کو چکور نہیں بنایا بلکہ گول بنا دیا اب مورجین نے یہ بھی کہا ان قدیم زمانے میں کہیں ہوتا ہوگا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام نے جو بیت اللہ کو بنایا ہے مستطیل بنایا ہے انہوں نے گول نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے گھر بناتے تھے لوگ اربوں میں چکور بناتے ہوں گے مستطیل بناتے ہوں گے ان میں سے کسی گھر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں یا قلعے پہ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا وہ چیز دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں صحابہ رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول نہیں آپ نے فرمایا تمہارے گھروں میں بارش کی طرح اتنے برستے ہوئے میں دیکھ رہا جس طرح بارش برسا کرتی ہے کتاب الفتن میں یہ حدیث لائے ہیں صاحب مشکاب رحمت اللہ اس حدیث پہ اختلاف ہے اہل تشریح کا اور اہل سنت اور اگر دیکھیں دوسری روایات میں ملاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی دوسری روایت بھی آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سوئی ہوئی ہیں گجرے والیاں انہیں کوئی اٹھا دے اور میں دیکھتا ہوں کتنے برس رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت میں آتا ہے کہ چہرہ مبارک بیویوں کے گھروں کی طرف تھا صحرا رسول اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی وہ ان تمام احادیث کو ملا کے کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے نا یہ کتنا تھا اور معاذ اللہ کی کتنا اس عائشہ رضی اللہ عنہ تھی اسی لیے تو کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور پھر یہ کتنا ظاہر ہوا ہے جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے مقابلے تھے یہ ان تمام احادیث کو جوڑ کے یہ کہتے ہیں اہل سنت پر جماعت یہ کہتے ہیں کہ ان احادیث کو جوڑ بھی لو سب کچھ کر لو تو کتنے کی مراد کیا ہے اللہ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ تمہاری مال اور تمہارا اولاد کتنا یعنی آزمائش کی چیز ہے ہے تو آزمائش آزمائشیں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں گھروں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں حضور صلی اللہ خود فرمایا کہ البلا سب سے بڑی آزمائش ہم کہ دنیا سے میں نفرت اور دنیا سے میں گالیاں دنیا سے میں سوائے برائی امتوں کے لوگوں سے اور پھر بھی وہ محبت سے پیش آتے ہیں پھر بھی رحمت ہوتی ہے پھر بھی تعلیم ہوتی ہے تو اس لیے مسئلہ کیا ہے کتنا تھا آزمائش تھی اور وہ آزمائش ہوئی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دیکھا تھا شر کے معنی میں ہے سروی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو دیکھا تھا جو فتنا پیش آیا ہے جدید کے دور میں جس کہتے ہیں واقع حضرہ مسئلہ یہ ہے <coughs> کہ پہلی دو صدیوں میں شیعہ کیا کوئی علم کلام نہیں علم کلام میں امتیاز موضوع کو حاصل کیا ہے ان کا جواب علم کلام بحث کرتا ہے کہ میں کون ہوں کیوں ہوں کہاں سے آیا ہوں مجھے کس نے بھیجا ہے میرے لیے کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں ہے ہے تو وہ کون سا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہے تو اللہ کی ذات ہے یا اس کی صفات ہے اچھا صفات ذات کا حصہ ہے یا اس سے الگ ہے اچھا اللہ ہے کم یہ ساری کی ساری مبارک علم کلام کی ہیں اور علم کلام میں سرمایہ یا تو اہل سنت کے پاس تھا یا موسیقی کے پاس تھا شیعہ کے پاس پہلی دو صدیوں تک علم کلام میں کچھ نہیں اور وہ یہ کہ موسیقی نے کہنے کا تو آزاد خیال انیسویں صدی کے وقت میں سب سے پہلے جرمن جو مستشرق تھے انہوں نے موت کو خطاب دیا اور اب ہمارے آخری دور میں یہ جو موبائل ہیں بہت شد و مت سے اور بہت زور سے اس میں بڑا ہاتھ ان مستشرقین کا ہے جنہوں نے پڑھا اور انہوں نے عربی اور فارسی اور اردو کو پڑھا اور بہت اچھا پڑھا یہ ڈاکٹر نکلسن تھے علامہ اقبال کے استاد انہوں نے پڑھا اور تھے انہوں نے پڑھا اتنے بڑے بڑے لوگ تھے یہ کہ شبلی نعمانی آرنلڈ کو یعنی ترکی تک پہنچانے کے لیے گئے علی گڑھ والوں نے کہا اتنا بڑا آدمی ہے جیسے ہم کسی کے احترام میں سے دروازے تک جاتے ہیں تو اس آدمی کو ایشیا کے آخری دروازے تک چھوڑ کر تو پھر شبلی گئے ہیں وہ ان کو چھوڑنے کے لیے آرڈر کی بڑی تعریف کی علامہ اقبال نے اپنے اس میں اس لیے کہ اقبال نے پڑھا تھا ان سے اور فلسفے کے بہترین اس اور انہوں نے اقبال کو شاعری پہ بھی لگایا اس چیز پہ انہوں نے ان کی ہمت بتائی اور بھی اسباب اور وجوہات تھے شبلی نے ان کو انگلش پڑھی تھی اور انہوں نے شبلی سے عربی پڑھی تھی یہ جتنا بھی علم پھیلا ہے اس آخری دور میں پہلی جنگ عظیم کے پہلے اور پہلی جنگ عظیم کے تو بعد بہت زیادہ جب جرمن غالب آئے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو جو لوٹا اور مارا جتنے بھی ممالک تھے فرانس نے خاص طور پہ جب ان علاقوں پہ حملہ کیا اور لبنان چلا گیا اور بلاد شام چلے گئے تو یہ لوٹ لوٹ کے کتابیں مانے جاتے اب بھی آپ دیکھیں تو امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پہ اور عراق پہ تو باقاعدہ میں آتا رہا کہ وہاں سے سب سے پہلے منتقل کیے گئے عراق میں جو چیزیں امریکہ لے کے گیا تھا پہلے دن کی نیوز کی دیکھیں تو اس میں دو تین چیزیں آپ کو ملیں گی ایک تو تیل کے کنویں پہ قبضہ ہو گیا اور تیل فوراً بھجانے کا بندوبست کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھجوانے کا بندوبست کیا گیا اس لیے ہم نے امریکہ میں ملا قاری اور حافظ نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی پہلی رات دیکھی اور ان کی کتابیں حیرت ہوئی کہ اتنی مسلمانوں کی قدیم کتابیں یہاں تو انہوں نے کہا یہ افغانستان سے لائے اتنی اتنی قابل قدر پہلی ہے ابھی ہم شام گئے تو وہاں پر ایک شہزادہ تھا سعودی اپنے آخری مراحل میں دیکھا اس نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بس اتنا سا رکا تھا شہر کے ہاتھ کا رکا اور اسے اتنا عشق تھا اسے کہ بار بار سنتا تھا بیچنے والے نے بیچا بیس بلین ڈالر میں اتنا سستا بیچا تو شہزادہ تھا خرید سکتا تھا اس کے خریدا شہر سے محبت اور تعلق کی وجہ سے تو مسلمانوں نے یہ جو کام کیا کہ اپنی کتابیں چھوڑ دی تو اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت بری تھی سیاسی زوال آیا سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ علمی زوال آیا سیاسی زوال جب بھی آتا ہے وہ ایک طرف بڑھ جاتی ہے اور ایک طرف بیٹھ جاتی ہے ہوا ہے قاعدہ تو ہم نہیں کہتے لیکن مسلمانوں کا جب بھی سیاسی زوال آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ علمی زوال بھی آ گیا اور روحانیت میں زوال نہیں آیا وہ بڑھ گیا یہ تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو مسلمانوں کا سیاسی زوال اور علمی زوال بیک وقت ہوا اور جب بھی سوال ہو رہا تھا تو ہمارے پاس اللہ کی ذات اللہ کا تعلق مشاہدے بڑھتے چلے گئے دلی جب تباہ ہو رہی تھی تو بائیس خانقاہیں تھی لوگوں کے پاس وہاں پہ جس دلی میں اب مشکل سے دو تین خانقاہیں رہ گئی ہوں گی جہاں کوئی انسان انسان بنے وہ بائیس خانقاہیں تھیں ایک سے ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا علمی سوال ایسا تھا کہ انگریز سب کتابیں لے جرمن جو لے کر گئے ہیں ہیں پہلے سے اس کے کے اور فرانسیسی جو لے گئے وہاں لوگوں نے عربی پڑھ رکھی تھی فارسی پڑھ رکھی تھی سترویں صدی سے یورپ میں عربی پڑھنے کا جواب ہو گیا تھا اب نتیجہ اس کا نکلا کہ قرآن کریم کو پڑھنا چاہتے تھے اور مسلمان ایسے تھے کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا سب سے پہلے انگریزوں نے خود ہی ترجمہ کیا خود ہی انہوں نے پڑھا جو کچھ گمراہی یا صحیح میں سمجھ آیا وہی اس لیے مسلمانوں نے کام ہو رہی کیا اب بھی اس سال میں بھی اس سال میں بھی ہم یہ جو بات آپ کر رہے ہیں شاید انٹرنیشنل لیول پہ لوگ سن رہے ہوں گے تھے اب بھی مسلمانوں نے ابھی تک کسی زبان میں ایسا لٹریچر تیار نہیں کیا جو اس زمانے کی سطح پر پیش کیا جائے اور لوگوں کے لیے اسلام کا پیغام ہو چائنیز میں جاپان کی زبان ہے نہیں کہ کروڑوں اربوں ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ہمسائے کبھی نہیں سوچا کہ لوگوں کے دین اور مذہب کا کیا ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں دنیا کی جا رہی ہے انگلش میں ہستا کہ وہ لٹریچر آپ بچوں کو نہیں دے سکتے جو بچوں کی ذہنی مطابق کو ایک ہوتی ہے زمانے کی زبان ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ زمانے کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ ہم نے اب تک نہیں سیکھی نہ ہم نے اب تک سیکھا ہے زمانے کی زبان ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ہوا ہے یہ چیزیں یہ اللہ نے پیدا کی ہیں اور بس ٹھیک ہے لوگ مان لیتے تھے پہلے زمانے کی یہی زبان تھی نا اب آپ بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے یہ جو ہے نا اس کا ایک فارمولا ہے وہ یہ ہائیڈروجن ہے اس کے ساتھ آکسیجن ہے جس سے مالیکول ہوتے ہیں لیکن دیکھو بیٹے ان سب چیزوں کو اصل میں اللہ نے پیدا کیا ہے یہ اب زمانے کی زبان آ گئی نا اب اسی بچے کو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا بس چپ کرو وہ کہے گا نہیں یہ کیا کرتے ہیں اس لیے معاذ اللہ معاذ اللہ نسلیں اندر سے مرتبہ خدا پہ اعتماد ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیز پہ اعتماد اٹھ جاتا ہے وہ بول تو نہیں سکتا کہ بولے گا تو پتہ لگے گا بولے گا تو لوگ کچھ کہیں گے بولے گا تو بچارا اسلام اسلام سے عزیز بھی ہے لیکن اس اس کو سمجھایا نے اپنی اپنی زبان میں یہ چیز انٹرنیشنل لیول پہ ہے کہ ہم ابھی تک اسلام کو زمانے کی زبان میں پیش نہیں کر سکے وہ کہتے ہیں تمہارے یہاں بامیاں کیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کیوں کی تھی تم اتنا لڑتے کیوں رہے یہ چیز یہ چیز یہ چیز ہم میں سے کون ہے جس زندگی وقت کی ہو گیا میں ایک ہی مسئلے کو لکھوں گا سمجھاؤں گا اصل میں مسئلہ یہ تھا اسلام یہ کہتا ہے آپ اسے یہاں پہ پہنچ کے غلط سمجھے ہیں یہ ابھی تک نہیں ابھی تک تو انگریزوں نے جب کتابیں دی تو پھر انہوں نے ان سے جو نتائج ثابت کیے وہ اپنی مرضی کے اسی لیے جرمن جو تھے انہوں نے جب اس چیز پر بحث شروع کی کہ جناب یہ کیا ہوا تھا کتنے کیا تھے اس میں کیا کیا چیزیں پیش آتی رہی تو انہوں نے معتزلہ کی حمایت کی اس لیے کہ معتزلہ کہنے کو اکیلن آزاد تھے معتزلہ کیا بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کوئی محفوظ نہیں وہ تم جیسے انسان ہی تھے ان پہ تنقید کرتے رہے تو اس سے زیادہ کھلا دروازہ اور کیا چاہیے تھا یہی موقف شیعہ کا تھا ائمہ کا پہلے کہتے پرانے جو سمجھدار اخباری روایات الگ ہیں لیکن ان کے جو قطعی روایات ہیں ہیں وہ الگ دونوں میں فرق اگر کریں تو انہوں نے یہ مطلب موتیلا سے اسی طرح موتیلا یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم جو ہے اس کا اس کا اس کا متبادل لانا اللہ نے جو چیلنج کیا ہے کہ کے اس ایک بنا لاؤ وہ کہتے تھے یہ اللہ نے تکوینی طور پر منع کیا ورنہ تشریح جائز ہے درست ہے ہو سکتا ہے سمجھے بڑی نازک بات معاذ وہ کہتے تھے کہ قرآن جیسا قرآن بالکل لکھا جا سکتا ہے یہ تو اللہ نے خود منع کر دیا تقدیر میں کہ کسی کو طاقت نہیں دی بلانے کے لکھے وہ کہنا قرآن جیسی کتاب لکھنا کون سا مشکل ہے ہم خود لکھ سکتے ہیں اس میں کون سی ایسی بات ہے یہ وہ کہتے تھے یقین سے یہ بیج پڑا اور تشریح جہاں یہ روایات آ گئی کہ قرآن کامل نہیں ہے منسوخ ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہو گیا اور یہیں سے پھر آپ لوگوں نے لبنان میں پورا قرآن کریم لکھ دیا آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو پورا ایک قرآن ملے گا اس میں قرآن جیسی ایک سو چودہ سوکھتے ہیں قرآن جیسی آیات ہیں عربی بھی ویسی ہے سب کچھ ویسا ہے یہ موتلا کا تصور تھا اس موتیلا کی ذہنی آزادی کہنے کو ذہنی آزادی اس لیے کہنے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ موتزلی اپنے معاملے میں بڑے حصہ اہل سنت پر جماعت کو یہ کافر قرار دیتے رہے اور اہل سنت پر جماعت کو گدا دیتے رہے اتنے بڑھ گئے تھے اتنے بڑھ گئے تھے اپنے عقائد میں کہ یہ صاحب کا شاپ جو ہے زمکشری اس نے نے لکھی ہے اب ان کا عقیدہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ رشتے انسانوں سے افضل ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے کبھی جب فرشتے افسر ہیں تو جبریل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل افسر ہے حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم مقام پہ نہیں پہنچے جس سے جبریل امین پہنچے ہوئے تھے معاذ اللہ اور اسی لیے دو مقامات تو ایسے ہیں تصویر کشاف میں جہاں پہنچ کے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا انصافی کی زمکشری نے ایک وہ جو سورہ تقریر میں اور ایک سورہ توبہ میں سورہ بابا میں آیا نا کہ اللہ من کا نماز اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے کیوں اجازت دے دی تھی منافقوں کو کہ مدینہ منورہ میں رہ جائیں اور آپ کے ساتھ جہاد میں نہ جائیں حضور صلی اللہ نے اجازت دی تھی اس پیک شاپ نے لکھا ہے کہ اللہ نے گویا کہ دوسرے رسوں میں یہ کہا کہ بے تم آپ ہوتا بدترین بات ہے نبی جس سنیں گے کہ بے تم آپ ہوتا کے لفظ لکھے ہیں حضرت مکرین ہے یہ سب کہنے کو آزادی تھی لیکن حقیقت میں اپنے مقصد میں اتنے پختہ تھے کہ جب حکومت میں اثرات آئے ہیں تو انہوں نے حکومت وقت کو مجبور کیا کہ جمعے کے دن ممبر پر بیٹھ کے اہل سنت و جماعت کو گالیاں دو کافی کو ان پہ لانت بھیجا کرو ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ لانت بھیجتے رہے یہ چیزیں پھر حتیٰ کہ اللہ نے غلبہ دیا جب اہل سنت پر جماعت کو حکمران کی کہا تو انہوں نے ان موتضلہ کو پکڑا انہوں نے کہا کیا ظلم کرتے ہو یا پھر یہ بھی مسلمان ہیں اہل سنت پر جماعت کو کیوں گالیاں دی جائیں پھر موتضلہ ہٹنا شروع ہوئے ہٹنا شروع ہوئے یہاں تک کہ آخری قلعہ ان کے پاس فارزن رہ گیا تھا کہ فارزن کے ہیں تاج بادشاہ اور فارزن جس کے متعلق لوگ سنتے تھے کہ یہ ہارزم کا رہنے والا کہتے تھے یہ ہارزمی یقیناً ہے اور ہارزم کے لوگ ان کے علم کا اندازہ لگاؤ وہاں پہ مائنس ٹیمپریچر چلا جاتا تھا تو خارجن والوں نے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ یہ اب کہتے ہیں نا یورپ والے کے پلان چیز کے آداب و شمار جمع کرو یہ ہو گیا دنیا میں اتنی جنگیں نہیں سمندر کا اتنا پانی ہو مسلمان یہ سارے میدان پہلے طے کر چکے تھے خارجن والوں نے کتابیں لکھی کہ ہمارے یہاں کتنے شہر میں ایسے آدمی ہیں برف کی وجہ سے ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جانے کی وجہ سے جس کی ناک کاٹ دی گئی جن کے کان کٹ گئے جن کے پاؤں کٹ گئے وہ پورا ڈاٹا مل جائے گا اس زمانے کا وہ کہتے تھے یہ موسم کی وجہ سے ایسے ایسے ہوا ہے اب مسلمانوں نے چھوڑ دیا اس زمانے میں مسلمان قوم کا ایک تھا جس میں انہوں نے قدم نہیں رکھا تھا تو موسم کی یہ جو چیزیں یہ مستقین کو بڑی اچھی لگی انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو واقعی مٹیریل مل جاتا ہے کہ قرآن محفوظ نہیں مسلمانوں کی روایتوں میں مٹیریل مل جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کم درجے کے تھے اور زیادہ درجے کے تھے انہوں نے اس میٹیریل کو استعمال کیا اس وقت بھی اور اب بھی اور اب اب اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اس کو جدید رنگ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں آرٹیکل لکھ دیا اور کسی مسلمان کے نام سے ڈال دیا بچہ پڑھتا ہے اس آرٹیکل کو کہتا ہے اچھا ہماری کتابوں میں یہ دیا اب نے کون سمجھایا کہ بیٹے یہ آیا ہے یا نہیں آیا باپ نے پڑھا ہو تو سمجھایا نا کہ اتنا کچھ آیا ہے یا نہیں آیا جب ہی کوئی نہیں ہے انہیں کوئی انٹرسٹ اور دلچسپی نہیں ہے دین سے اور خاص طور پہ عقیدے سے تو بچے کا عقیدہ بگڑ جائے تو جو زمانے کی زبان ہے ہم اب تک کسی زبان میں لٹریچر پیش نہیں کرتے نہ انگلش میں جو دنیا کی انٹرنیشنل زبان ہے نہ چائنیز میں جہاں ایک ارب سے زیادہ آبادی ہے جاپان والوں سے دیکھو اور انگلش کے بعد وہ دوسرا نمبر کا ہے میں کون سا ایسا لٹریچر ہے جس کو ہم دیں غیر مسلموں کو ہم کہیں جناب کہتے پڑے یہ ہے اسلام باندیاں کیوں بنی تھی اس کی وجہ یہ تھی غلام کیوں بنے تھے اس کی وجہ یہ یہ تھی تھی اسلام نے کی اجازت کیوں دے دی وجہ یہی پانچ سال تک بڑے بڑے مسائل ہیں نا جن میں لوگوں کو الجھاتے ہیں ان چیزوں کا جواب نہیں لکھا گیا زمانے کی زبان میں اس لیے مسلمانوں کو اور کام سے دکھ کون سی اس پہ کون محنت کریں مسلشری نے موت ضلع کو استعمال کیا محت انہوں نے کیا کیا جتنے ان کے علم کلام میں اس کو پھر آہستہ آہستہ شیعہ نے لے لیا اور شیعہ محت ایک طرف قریب ہیں اور دوسری طرف محت کے قریب قریب ترین کو کہا ہے اس لیے کہ احناف خود اپنے کا تھا لیکن الحمدللہ احناف نے ایک ایک چیز چھان کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہوں گے ہم بھی یہی کہتے ہیں لیکن یہ فرق ہے شیعہ نے کہا جو انہوں نے کہا بس ہم وہ منوان لے لیتے ہیں اس لیے تیسری چوتھی صدی کے بعد جا کر شیعہ میں علم کا نام آیا اور اب تو اتنا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی ہو شیعہ میں پورے شہر میں جو علم کلام کو جانتا ہو کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں وغیرہ عمومی طور پر لوگ محرم کے ماسوم کو سمجھتے ہیں یہی چار چند ایک رسموں کو وغیرہ اہل تشریح میں بھی وہ جو علمی تندنا ان کو کسی زمانے میں اہل توحید کہتے تھے یعنی خدا کی توحید اگر کہیں معقول ہے تو اور یہ کہتے تھے کہ جادو کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو صرف شیعہ کرتے جادو کا انکار کوئی نہیں کرتا مدد نہیں کرتے ہم نہیں کرتے ہم کہتے ہیں جادو ہوتا ہے شیعہ کا انکار کرتے تھے کہتے تھے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جادو کا دنیا میں پایا نہیں جاتا اب دیکھو جس شہر میں جتنا بڑا عامل ہے وہ وہ اپنی مطلب کو شیعہ کا اظہار کرتا ہے اس لیے کہ ان جانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کیا تھا کیا نہیں تھا کسی زمانے میں عروج تھا دندنا تھا اس میں کلام تھا اور شیعہ آزاد اس پہ بحث کرتے تھے لکھتے تھے موتزلا سے لیا ہوا تھا اور موتزلا کی دوسری طرف یہ تھی اب یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما دیا کہ میں دیکھتا ہوں کتنے نازل ہو رہے ہیں تو شیعہ حضرات نے یہ کہا کہ ملمومین سے عائشہ رضی اللہ عنہ مراد تھی ہم کہتے ہیں کتنے آزمائش ہے نا کہ آزمائشیں آ رہی ہیں اب آزمائش میں کون کامیاب ہے کون ناکام ہے یا کامیاب اور ناکام کے درمیان ایک اور راستہ ہے وہ یہ کہ ایک آدمی اخلاق سے کام کرے اور کام پھر واقع اللہ کے نزدیک درست کا مثلا ایک بچے نے پیپر میں جواب لکھا جواب سے بالکل ٹھیک لکھا باہر نکلا تو اس نے دیکھا چپے پر میں کیا لکھایا ہوں اس کا تو جواب یہ تھا یہ تھا بچے نے محنت کی سب کچھ آتا تھا جواب لکھنے میں لگے بالکل اسی طرح بار ہوتا ہے انسان بڑی محبت سے تعلق سے اخلاق کے ساتھ ایک کام کرتا ہے لیکن پتا چلتا ہے کہ یہ کام غلط ہو گیا ڈاکٹر کی دوائی تھوڑی ہے کہ کوئی مر جائے وہ تو دعا بھی کرتا ہے اللہ سے جو مشفق اور مہربان ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے باوجود چیز غلط ہو جاتی ہے ماں باپ پیسہ دیتے ہیں بچے کو بچے آپ رکھیں گے اسکول میں کام آ جائے گا بچہ جا کے فلم اگر اس کا دیکھ آئے تو ماں باپ کی شکر سے تو کچھ لینا انہوں نے صرف لاس لیا اسی طرح سے علی رضی اللہ کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں طلح زبیر عائشہ رضی اللہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آئے ہیں ان سب کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے یقیناً اجتہادی طور پر غلطی ہوئی لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ گار تھے جان بوجھ کیسے کرتے رہے سیاسی حالات تھے انہوں نے جس چیز کو بہتر سمجھا اسے اپنا لیا یہ الگ بات ہے کہ بعد میں نتائج اس کے کیا نکلے لیکن وہ لوگ اپنی حیثیتوں میں مخلص تھے اپنے کام میں مخلص تھے یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ سے کچھ کر رہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو مدینہ منورہ سے نکلے ہیں بسرا کے لیے جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں جس کہتے ہیں کہ وہ آزمائش تھی یا کتنا وہ تو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ آزمائش تھی حضرت حسن رضی اللہ نے کیا ان کا والد بالکل مدینہ نا سے نہ جانتے جو لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ لڑائی جائے اسی لیے کبھی کبھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ رضی اللہ یقیناً کے مقابلے میں پہنچا لیکن سیاسی اپروچ جو ہے نا ایک نسل کی دوسری نسل سے بدل جاتی ہے ایک نسل کو آئے تو اس ساٹھ میں سیاست کرتی تھی ایک نسل کو آئے اب سیاست کو دیکھتی ہے زمین آسمان کا فرق ہے بچہ ہے باپ سے تو چھوٹا ہی ہے نا لیکن اس کا زاویہ مختلف ہے دیکھنے کا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیاسی رائے میں اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑھ گئے اس لیے جہاں سیاسی معاملات آتے ہیں وہاں حسن اپنے علی رضی اللہ عنہ کی رائے آپ کی دیکھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ دماغ کیسے ایسے سوچتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں وہ مشورہ مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے نہ کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں اور بعد میں پھر پتا چلتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی رائے بڑی تھی وہ کیسے نہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے بنایا ان حاضر نہیں سید میرا یہ بیٹا تو سردار میرا یہ بیٹا تو آقا ہے لوگوں کا اس کی حسن رضی اللہ عنہ کی رائے

تو انہوں نے کہا چار آدمی ہیں جن کی وجہ سے میں آزمائش میں پڑھ گیا تقریر کی انہوں نے اپنی کال میں انہوں نے کہا سب سے زیادہ سبھی آدمی تلا رضی اللہ عنہ یہ میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا سب سے زیادہ ان میں شجی اور بہادر جو موت سے بالکل نہیں لگتا زبیر رضی اللہ عنہ یہ بھی میرے سامنے اور ان کا سب سے زیادہ لوگوں سے بے نیاز اور جس کے دل میں لوگوں کے لیے کوئی یعنی اللہ کے مقابلے کوئی گنجائش نہیں ہے وہ اللہ کی ذات میں مست ہے قرآن یتیم فرمایا سے زیادہ رضی اللہ ہے اور لوگ سب سے زیادہ جس کی اطاعت کرتے ہیں سب سے زیادہ جس کی محبت میں اس کی مان مان کے کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ ہے کہ چاروں میرے سامنے آ ہیں اور میں آپ مارا جا رہا ہوں اب میرا کیا ہوگا اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کہ میں اس سے بات کروں گا اور دیکھو میں انہیں حق کی طرف لاؤں گا عثمان رضی اللہ عنہ خون ہے اس پہ بات کرتی ہیں تو خلافت قائم ہوگی تبدیل ہونے دو پھر اس کے بعد بات کریں اور پھر ہوا جو ہوا یہ جو تھا اس کا موقع کا جواب کیا ہم کہتے ہیں اس سے مراد نہیں آزمائش اور آزمائش ہوئی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ زبیر صلاح رضی اللہ عنہ ساری محبت اخلاق کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بات دیکھیں ان سے اجتہادی طور پر خطا ہوگی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہ گار تھے جان بوجھ کے لڑنے آ گئے تھے جان بوجھ کے مسلمانوں کا خون کر دیا تھا ان لوگوں کی نیتیں صاف تھیں اس کی وجہ سے اللہ تو جانتا تھا نا کہ ہوگا اور اللہ نے اس واقعے سے کہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ, کہ اللہ ان سب سے راضی ہے تو اللہ نے رضا کا جو اپنا سرٹیفکیٹ دیا تھا تو خدا کو معلوم تھا یہ سب کچھ ہونے اس کے باوجود اللہ نے پہلے سے کہہ دیا کہ میں راضی لیکن یہ بات یہ کتنا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہم کہتے ہیں کہ یہ کتنا وہ تھا جو حضرہ میں پیش آیا اور حضرہ میں یہ پیش آیا کہ جب یزید کی فوج نے یا یزید لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو زین العابدین رحمت اللہ علیہ بچ گئے کربلا میں جب زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو شہید کرنے کے لیے وہ آگے بڑے فوج والے انہیں بھی ختم کر دیں تو زین العابدین رحمۃ اللہ کہتے بالکل میرے سر پہ آ گئے اور کسی نے اسے کہا کہ بیمار چھوڑ دو حسین رضی اللہ کا بیٹا ہے رشتہ ہو اور زین العابدین رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھے شام لے گئے اور میں وہاں ایک آدمی کے پاس رہا اور اس نے فرمایا میرے والد میرے دادا کا اتنا موتقن تھا کہ بات کرتا تھا اور وہ پڑھتا اور اس نے مجھے رکھا اور میری خدمت کی اور صبح و شام مجھے دودھ پلاتا تھا پھل پلاتا تھا بڑی محبت سے پیش آتا تھا اور جب میرے والد کا ذکر کرتا تھا کر بلا کا تو دھاڑے مارتا تھا اور کہتا میں نے بیٹھ کے بڑا تھا فرماتے میرے دل میں اتنی عزت ہوئی اتنی قدر ہوئی ایک دن دروازہ کھولا تو دیکھا ایک اور آدمی اس کے ساتھ آ اور یہ رو رہا ہے تو میں نے دیکھا تو وہ فوجی تھا میں نے کہا کیا ہوا تو اس نے کہا یہ آپ کا پوچھتا ہوا آیا تھا تو میں بیس روپے میں آپ کو اس کے ہاتھ حضرت بیچ رہا ہوں پیسے چاہیے سے میں نے لے لیے ہیں باقی مجھے دکھ بہت ہے آپ کا کم بہت ہے لیکن میں اب بھی رو رو بھی رہا تھا اور بیس روپے میں بیچ دی رحم اللہ علیہ رحمۃ اللہ کہتے تھے پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے دادا علی رضی اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے میرے والد حسین رضی اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ انہیں بلایا بھی اور موقع پہ آئے بھی نہیں اور ان کی مدد بھی نہیں کی اور کربلا میں شہیدوں نے دیا یہی انہوں نے میرے ساتھ کیا بیس روپے میں مجھے بیچ بھی دیا اور ہوتا بھی جاتا تھا کہ پتا حضرت پہلے بیت سے بڑی اندر دی ہے وہ بھی لے گیا کہہ کے مدینہ منورہ پہنچے مدینہ منورہ آ کے ان لوگوں کو جو چیز کی بہت گہری بات سننے کی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ابھی ہم حکومت کے خلاف بالکل نہیں آپ حدیث سے غور کیجیے گا خود کہ جتنے بھی لوگ اسلام کے نام پہ اسٹیبلش گورنمنٹ سے ٹکر دیتے ہیں نا بل عموم ناکام ہوتا ہے ان کے ساتھ ہی انہیں موقع پہ چھوڑ جاتے ہیں یہ پھر کہتے رہتے ہیں ہمارے غداری ہو گئی یہ ہو گیا یہ ہو گیا بھائی پہلے دن کے اندر تمہارے پاس لوگ تھے تم نے کیوں نہیں سوچ کیا یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بغیر اسباب اور سامان کے لڑ پڑنا چڑھ دوڑنا گورنمنٹ کو مارو یہ کر دو کر دو اللہ کے بندو کیا کرتے ہو کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی اللہ عقل سمجھ دیے یا نہیں بہت کم شاز حادثت کی تاریخ میں ہوا ہوگا کہ ایسے انقلاب آ جائیں پلٹ جائیں اور عوامی طاقت کا عوامی جب صاف ہوتی ہے تب جا کر میں انقلاب آتے ہیں ایسے نہیں ہوا کرتا خفاظوں کی بنیاد پہ رش و کرامتوں کی بنیاد پہ گورنمنٹ بدل جایا کریں ان لوگوں کو بڑی صحیح معنی میں فیصلے کی توفیق اللہ نے دی زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے بلایا اپنے لوگوں کو اور انہوں نے کہا خبردار کہ میں آئندہ دیکھوں ہم لوگ حکومت کے خلاف ہیں پر یہ بات حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے دیکھو یہ ہے دماغ انہوں نے وفات سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کا میرے بھائی آپ نے دیکھا ہمارے والد علی رضی اللہ عنہ کا رویہ تینوں خلفاء کے ساتھ خادمانہ رہا ان کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آئی عزت سے اور جب والد کے نہ انہوں نے نانا سے بات کی یعنی انہوں نے کہا دیکھیے ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی محنت کرتے اور جب حکمرانی کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے واپس پھر والد تینوں کو لفا کے مشیر کے طور پہ کام کرتے پھر جب ان کی اپنی خلافت آئی تو لوگوں نے کام کرنے نہیں اور اللہ کی قسم حسین دونوں گروہوں کی کھوپڑیاں میرے دونوں ہاتھوں میں ایک طرف میرے والد کے دوست تھے ایک طرف معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج تھی اس میں بھی مجھے لوگ جانتے تھے اور میں دونوں تھا کو ٹکرا کے پاش پاش کر دیتا اس امت کو لیکن مجھے خیال آیا کہ اس امت کو بنانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی ہے میں ان کا نوازتا اس امت میں لڑا اور چھ مہینے میں اس پہ غور کرتا اور چھ مہینے کے بعد میں معاویہ اللہ عنہ کہا کا کیا حکومت کریں اور تم جانتے ہو کہ میں نے حکومت چھوڑ دی حسین رضی اللہ کا جی کہنے حسین میرے بعد لوگ تمہیں معاویہ رضی اللہ کے خلاف لائیں گے ہمارے والد کے دوست اور وہ کہیں گے اٹھو حسین نکلو حسین کبھی نہ جانا میرے بھائی اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ علم اور حکمت اور لغبت کے علوم ہماری نسلوں میں رہیں اور حکومت میں رہے اس لیے اپنی نسل میں علم کو باقی رکھنا یہ صرف حسن رضی اللہ کی باتیں آپ کو تعلیم میں مل جائیں گی اس میں کسی وغیرہ جو ہوا ہوئی حسین رضی اللہ عنہ نہیں اٹھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مقابلے میں بالکل نہیں بولے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جی بات حکومت کی ہے لوگوں نے خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ کو حسین رضی اللہ عنہ کا معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاہدہ بڑے بھائی کر گئے تھے میں تو نہیں بات ہوا جو کچھ کی ہوا مختصر قصہ یہ کہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے ٹکرانے سے انکار کر دیا مدینہ منورہ میں جب اطلاع پہنچی کہ وہاں یہ حادثہ ہوا ہے کربلا کا اہل مدینہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کریں گے ہم اس کو نہیں مانیں بغاوت ہوگی اور بغاوت بھی اس طرح کی ہوئی جیسے حنزلہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ ابن حنزلہ وہ آئے اور انہوں نے لوگوں میں بات شروع کی انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم نہ اٹھے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان شہید کر دیا گیا تو آسمان سے پتھر برسیں گے ایک آدمی نے اپنی پکڑی اٹھا اٹھا اتار کر اٹھا پھینکی اور اس نے کہا جس طرح میں پکڑی پھینک رہا ہوں اور میرے پیدا ہو رہی ہے اسی طرح یزید کی حکومت پہ بھی ہم لانت بھیجتے ہیں اسے کرتے ہیں دوسرے نے جوتا اتار کے مسجد میں پھینک دیا اس نے کہا اس طرح یزید کی حکومت سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں جوتوں اور پگڑیوں کا ڈھیر رکھ گیا اور یہ لوگ چلے گئے اور بنو امریا اس دن مدینہ منورہ میں ایک ہزار کے قریب افراد تھے سب کو قلعے میں بند کر دیا اور سب کا معاف مواقع اب انہیں تھے سارے یزید انہیں تھا مدینہ منورہ کا گورنر جو تھا وہ جب اس کی قیادت کے اللہ کا پوتا تھا یزید کا چچا لال بھائی تھا کہ بن میا پہ بیٹھے بٹھائے مصیبت آ گئی کہ ہو کیا گیا ہے انہوں نے سب دیکھ لیا دوسرا خاندان جو نہیں تھا مدینہ منورہ میں عمر رضی اللہ کا خاندان عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت عمر رضی اللہ کے خاندان میں سب سے بڑے آدمی تھے انہوں نے اپنے سب بھانجوں بتیجوں بیٹوں وغیرہ وغیرہ عورتوں کو جمع کیا اور ان کا خبردار یہ کی میں بیٹھ کر چکا ہوں حکومت یہ کی ہے ہم اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے چھوڑ دو حکومت سے لڑنا اور ٹکرانا کچھ بھی ہو جائے ہم اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے اس میں چار لوگ سے انہیں سمجھ آ گئی کہ یہاں حکومت سے ٹکر لینا اب اتنا آسان نہیں تیسرا خاندان جو تھا وہ اور بھی سارے اور وہ لوگ بھی نہیں اٹھے وہ تھے عثمان رضی اللہ کے بیٹے امر عمر ابن عثمان جی ہوئے انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اور میں یہ کام نہیں کروں گا تو ان طرح یہ تین چار خاندان بڑے الگ ہو گئے زین اللہ عبدین رحمۃ اللہ کو کہا گیا ان کا بالکل نہیں ہمارے خاندان میں سے کوئی اس بغاوت میں شریک نہیں ہوگا یہ دین کو جب اطلاع ملی تو وہ اس حال میں اطلاع ملی اس کو کہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ اسے گٹوں میں تکلیف ہو گئی تھی تو اطبا نے کہا کہ تم ٹھنڈے پانی میں اپنے پاؤں کو رکھو کوئی وہ بھی ایسا علاج ہوتا تو ٹھنڈے پانی میں پاؤں رکھ کے بیٹھا ہو تو جب پتا چلا کہ اہل مدینہ نے کر دیا ہے یہ اور ہمارے خلاف بغاوت ہو گئی ہے مکہ میں بلا اتنے زبیر اس کے سامنا پہلی بغاوت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی خلافت وہاں قائم ہو گئی ہے رمین فلیپین اگر حکومت نہ رہی تو پورے عالمی اسلام سے اس کا کیا اثر پڑے گا اس نے اپنے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہا کہ تم جاؤ اور نعمان جا کر ان اہل مدینہ کو ضرورت دکھاؤ نعمان رضی اللہ عنہ انکار کر دیا نعمان اور مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن حنزلہ رضی اللہ عنہ دونوں کی ماں ایک باپ مختلف تھے ماں ایک تھی اس کے بھائی تھے نعمان رضی اللہ عنہ انکار کر دیا ان کا میں نہیں جاتا ریاض کو اس نے پیغام بھجوایا ریاض کی ریاض نے جب یہ کربلا میں جو کچھ کیا تھا جب اسی طرح نام ملا کہ یزید اب یہ چاہتا ہے تو پتا اللہ کی لعنت ہو یزید پہ کل میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ہاتھ قتل کر کے خون ہاتھ سے رنگے آج اہل مدینہ کو بھی میں اس لپیٹ میں لے لوں میں تو بالکل نہیں کروں گا یعنی اس نے اس لیے کہا کہ اس کو اس کی ماں نے بڑی لانتا جب یہ سارا کربلا کا واقعہ ہو گیا ہے گھر پہنچا تو ماں سے جوتے پڑے اس سے کافی کچھ شرم کی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا وہ اتنا اچھے خاندان کے لوگ تھے تم نے یہ کیا کر دیا تو ماں نے جو کچھ کہا اس کا اثر ہوا اور سیاسی طور پر یہ اثرات ہوا کرتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن پر خاندانوں کے یا گھر کے ایسے سیاسی اثرات کرتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ رہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ایک سیاسی کام میں انہیں مشورہ دیا کہ مومنین آپ یہ کر لیں اور اس کا اثر پوری مملکت پہ پڑ سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور نے جو جواب دیا وہ ہے مطلب سمجھنا چاہیے اس کو نے کہا میری محبوبہ تم تو ایسے وجہ کھلونا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم جی پہلا لیتے ہیں تو کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی امور میں بھی میں تم سے مشورہ کرنے لگا تمہاری بات سننے کا یہ بات نہیں ہے کہ اسلام نے منع کیا عورت کو مشورے کا اختیار دیا ہے حق دیا ہے لیکن مرد اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اسے پتا ہو کہ بیوی جو کچھ کہہ رہی ہے کس اثر کے تحت کہہ رہی ہے اس کی طبیعت نرمی کی ہے اس کا مزاج ہے اس کے خاندان کے اثرات ہیں یا کسی نے پڑھا دیا جو آدمی اتنی باتوں کو الگ الگ کر کے سوچ سکے نا اس کو سمجھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے خدیبیہ میں معاہدہ ہو گیا صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے مایوس بیٹھے تھے کہ کیا کریں آپ واپس جائیں گے مدینہ منورہ یہاں مکہ میں ہم لڑے کیوں نہیں یہ کیوں نہیں کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا سب مایوس بیٹھے ہوئے سر جھکائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے غصے میں خیمے میں اور آپ نے فرمایا میں ان سب سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو احرام کھولو اور قربانی کرو یہ لوگ کیوں نہیں میری بات سنتے ام المومنین میں سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ان کا آپ کچھ نہ فرمائیں جائیں حرام کھول کے اور اپنی قربانی دبا کر دیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشورے میں کیا آرام کھول کے جب آ گئے اور جانور جتا کر جب دبا کیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرح دوڑے اپنے جانوروں کی طرف ایک صحابی رضی اللہ کے دے لگتا تھا کہ اسے کو قتل کرنے لگے <clears throat> مشورہ تھا نا صحیح کارگر ثابت ہوا تو مشورہ عورت کا مانتا ہی ہے آدمی لیکن حکمرانی مملکت ان چیزوں میں اس کے اچھے پہلو بھی پورے پہلو بھی دونوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو ہوا کیا وہاں پہ وہ وہ عبداللہ ابن حنزلہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو گئے بغاوت ہو گئی اور اہل مدینہ نے ان کو گھیر لیا اب انہوں نے خط لکھا یزید کو یزید نے فوج بھیج دی اب یزید کا کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا آخر میں اس نے کہا تم جاؤ اور ان اہل مدینہ کو وہ سبق سکھاؤ کہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے کہ بغاوت کیسے ہوتی ہے اور ایک ایک ہزار یا ایک ایک سو مختلف روایاتیں یہ دینار سے ہر فوجی کو دیے اور اس کے بعد تین دن تک اہل مدینہ کو بلانا اور تین دن کے بعد سے عام کی تمہیں اجازت ہے وہ پہنچا <clears throat> مسلم نے اقبا تو مروان اور عبدالملک کے لوگ باہر اور مدینہ منورہ میں داخلے کا موقع نہیں اسے ملا پہلے اہل مدینہ نے خندق کھول دی عبداللہ بن انزلہ رضی اللہ کے کہنے پہ خندق کوئی باہر نہیں کر سکتے تھے تو دل مجید نے جا کے کہا کہ تم پلان جگہ سے جاؤ اور حضرہ کے مقام پر آؤ اور وہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے حملہ کرنا شام کے وقت میں کیونکہ سورج اتنا تیز وہاں پڑتا ہے کہ سامنے کی فوج کی نظریں اس سے چکا چوند ہو جائیں گے اور تمہارا حملہ کامیاب ہو سکتا ہے اس نے وہاں پہنچا تین دن تک اس کہنے مدینہ سے کہا کہ بغاوت کرنا کر دو انہوں نے کہا ہر بھی قتل نہیں کریں گے ہم یزید کی حکومت ہی نہیں چاہتے پھر ہم سے جاوید ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے مدینہ منورہ میں یہ غالباً آخری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جن کا انتقال ہوا ہے بڑی شخصیت تھی اتنی بڑی شخصیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ یہ سفر کر رہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عشاء کے بعد سفر شروع کیا اور فجر کے قریب مدینہ منورہ پہنچے اور اس ایک رات میں پچیس یا ستائیس مرتبہ میرے لیے یہ دعا مانگی کہ اللہ جاوت کو بخش دے اللہ جاوت اتنی بڑی انہوں نے ہم نہیں کرتے خلاف ان کو پتا تھا کہ جو کچھ کربلا میں ہو چکا ہے نا یہ واقعہ اب سے کہیں پیش آ گئے یہ سب لوگ گئے اور اہل مدینہ نے لڑنا شروع اور پھر لڑائی میں اہل مدینہ کو شکست ہوئی اور پھر مسلم وقبہ جب مدینہ مرورہ میں داخل ہوا ہے تو پھر تو اس نے پورے ظلم کی انتہا کر دی اسی لیے کی کو آپ دیکھیں گے وہ مسلم اتنے کی جائے مسلم اتنے اوقات مسلم کا مطلب تو مسلمان ہے مسلم کا مطلب جو حد نہیں بڑھ جائے اس نے حد کر دی اس نے کہا حضر نبی سے نکالو یا گھوڑے بڑھو کہتے کہ کل اہل مدینہ کے مال عورتیں اور جائیدادیں تمہاری جائیں فوج والوں جو جاؤ پھر قتل ہونا شروع ہوئے اور اقابل صحابہ کے نام قتل ہو گئے چھ سو سے زائد تعبین سے ایک دن میں انہوں نے مار ڈالے سعید ابن سید رحمت اللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے تو سعید ابن سید رحمت اللہ علیہ وہ کسی نے کہہ دیا کہ اس سے پوچھا کر تمہارا بنو میڈیا کے اندر کیا خیال ہے انہوں نے کہا اللہ کی لانا تو ایسے ظالم حکمرانوں پہ وہ قتل کرنے لگا تو کسی نے روکے اس کا یہ پاگل ہے دیوانے انہیں کچھ پتا نہیں چلتا چھوڑو پاگلوں کو کیا مارتا ہے اس طرح جا کر دی جان کو حضرت عثمان رضی اللہ کے بیٹے کو بلا لیا اور اسے اس نے نے کہا اچھا تم میرے ساتھ چالے کھیلتے ہو چالے چلتے ہو شام والے آ جائیں تو تم کہتے ہو کہ امیر المومنین کا بیٹا اور ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے تو تم کہتے ہو بالکل ٹھیک کیا ہے تم جیسے منافقوں کی سزا ہے معاذ اللہ اور قدر کر پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے آٹھ بیٹے ان کے سامنے شریف کر ایک بیٹا کسی کا جوان مر جائے عقل آ جاتی ہے وفات تک اس غم کو نہیں بلا سکتا ایسا شدید داغ ہوتا ہے ایک بیٹی کو طلاق ہو جائے عمر گھر کے لیے بندہ بیٹھ جاتا ہے کیسے لوگ ہوتے تھے آٹھ بیٹے ان کے شہید ہو گئے اور پھر آپس انہیں بھی شہید کر دیا گیا پھر اب سے جاگرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی چھوڑ دیا زین العابدین کو لے کر آئے مروان اور عبد الملک دونوں اور زین العابدین رحمت اللہ کا حال یہ تھا کہ وہ کربلا دیکھ چکے تھے نا اتنے گھبرائے ہوئے تھے اتنا خوف تھا ان پہ کہ وہ نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں آ کر آئے مسلم مسلم بن اخبار کے سامنے اس نے دیکھا اس نے کہا اچھا تم وہی ہو جو کربلا میں بھی آئے تم وہی نسل تم وہی خاندان سے تو انہوں نے کہا پانی پلا دو تو کہنے لگا پانی پی کے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں قدر سے امان مل جائے تو میں تمہیں جانتا ہوں تم کیا سمجھو اندر پانی مروان نے مانگ اس کہ اچھا مجھے پانی دے دو تو مروان تو اپنا بندہ تھا پانی اس کو تھوڑا سا پیا پھر زین العابدین رحمت اللہ کو دے دیا تو زین العابدین رحمت اللہ کو پہلے تو ڈانٹتا رہا اس کا پانی پی تو تاریخ میں آتا ہے زین العابدین رحمت اللہ کے ہاتھ کانپتے رہے نہ بھڑک سکتے تھے پانی نہ پی سکتے پھر مروان نے سکتا جی ملائی سے پھر مسلم نے کہا میں جب چلنے لگا تھا تو اس نے کہا دیکھو حسین کی اولاد کو کچھ نہ کہتا ہو گیا ہو گیا کربلا میں اب ان لوگوں کو کچھ نہ کہتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد کو کچھ نہ کہتا یہ یہ رپورٹ میرے پاس آئی ہے کہ ہمارے خلاف بغاوت نہیں کر رہے اس لیے انہیں کچھ نہ کہنا اس دن سعید اس نے مسیب رحمۃ اللہ یہ سعید خدری رضی اللہ بھی تھے ابو سعید خدری رضی اللہ نے کیا کیا انہوں نے جب مدینہ منورہ میں یہ قتل اور خون دیکھا تو غار میں

اور جو تمہیں قتل کرنے آئے اس سے کہنا کہ میں آدم کا دوسرا بیٹا بن جاؤں شہید ہو جاؤں زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے پہلا بیٹا ہوں تو فوجی کی دماغ میں آدمی بات اس نے کہا آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ کو دیکھا ہے کون ہے ان کا میں بھی صحیح کہ وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کے نظام سے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور کافی صحابہ رضی اللہ شاہد ہو یہ بھی ہوا جو اس کے ہوا تین دن کے بعد جا کر کہیں امن ہوا ہے اور لگنا تین دن میں جو آدمی ملایا قتل ہو گیا اس کے علاوہ جو ٹوٹا ہے وہ لگے ہم کہتے ہیں یہ کتنا تھا اس کو کہتے ہیں واقع ہررا ہررا اصل میں کہتے ہیں ان پتھروں کو جو جل گئے صدیوں سے قدیم پتھر مدینہ منورہ کے باہر تھے دھوپ ان پہ پڑتی تھی اور وہ سیاہ پتھر ہو گئے تھے ہررائے واقع جسے کہتے ہیں یعنی سیاہ پتھروں والی جنگ اس اس جو تھے پر یہ واقعہ ہوا تھا کہ مدینہ باہر جا کے لڑے تھے کو بھی کر چلے گئے تھے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم دیکھ رہے تھے نا جو چیز اترتی ہوئی جتنا مجھے خون صاحب یہ چیزیں تھیں لیکن آپ نے عالمی مثال میں دیکھی ہیں یہ ایسی ہے جیسے کوئی آدمی عالمی مثال میں خواب میں دیکھتا ہے مثلاً ایک آدمی دیکھتا ہے کہ آسمان سے خون نازل ہو رہا ہے خون اب موت ہے بظاہر تو اسی شکل میں دکھایا جا رہا ہے کہ خون ہے لیکن خون کی تعبیر کیا ہے وہ خون کی تعبیر موت ہے ایک آدمی دیکھتا ہے مجھے پانی مل گیا ہے بہت زیادہ کہ چشمہ کوئی ایسی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ خواب دیکھا گیا عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ ابن عفان نے تو آپ نے اس کی تعبیر دی آپ نے فرمایا یہ جو پانی کا چشمہ نے دیکھا ہے عثمان کے پاس ہیں تو یہ ان کے نیک عمل ہیں جو اللہ نے انہیں دکھایا پانی بعض اوقات وہ وہ مال سے اس کی تعبیر دی جاتی ہے ایک آدمی دیکھتے ہیں مجھے بہت زیادہ پانی مل گیا چل رہا ہے بہت زیادہ مال اور پیسہ مل جائے گا ایسی چیزوں سے تعبیر دی جاتی ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خواب دیکھا آیا کئی جگہ تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ ان کا والد نے آج رات خواب میں دیکھا ہے ابھی المومین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین نے اپنا ہاتھ اپنا سر اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا دھیری اور اللہ کے سامنے لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ اس امت سے پوچھ مجھے کیوں قدر کیا میرا کیا حکم اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دو خون کے بدنالے آسمان سے زمین کی طرف چلے ہیں اور شرح شرح خون بہ رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوست بھی تو ایسے ہی سمجھ گئی تھا ان کا آپ دیکھتے ہیں حسن کیا کہہ رہا ہے ان کا جو دیکھا ہے علی کیا ہے اسی لیے مدینہ منورہ میں جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے بلایا اور یہ قتل عام شروع ہوا تو اس نے امان دی حضرت زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کو کہ انہیں نہیں چھیڑنا فلاں کو نہیں تنگ کرنا فلاں کو نہیں کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کو بھی نہیں چھیڑنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے تاکہ دیکھیں مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے بار بار بس ایک فکرا کہا انہوں نے کہا کہ یہ عثمان کا خون ہے عثمان کا خون مطلب یہ کہا کہ جو کچھ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہوا اور ہم لوگوں نے کچھ کوتا کی ان کی حفاظت نہیں کر سکے اب یہ اس کا بدلہ دینا پڑ رہا ہے کہ مدینہ منورہ میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کو برستے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ اصل میں عالمی مثال تھا اس کو ثابت کر